کہ ان کو دیکھ کر کے مالک الملک کو پہچانا جا سکتا ہے اس کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اس کی توحید کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور بیچ میں قیامت کا منظر بھی آیا موت کے اوپر بات ختم ہوئی کہ جب ایک جھٹکا لگے گا اللہ کی طرف سے لوگ انہیں جھگڑوں میں مصروف ہوں گے لیکن نہ کوئی وصیت کر سکے گا اور نہ کوئی واپس پلٹ کے اپنے گھر جا سکے گا اور پھر قیامت کا یہ منظر اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا دو جھٹکے لگیں گے ایک مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا ساری کائنات مر جائے گی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہوگی مالک الملک کی عدالت میں پیش ہو جائے گی اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کبھی نفع اولا کی منظر کشی کی جاتی ہے کبھی نفقۂ ثانیہ کی کس نفقے کی منظر کشی ہو رہی ہے اس کو پہچاننا اہم مسئلہ ہے یہاں تو آسان ہے اس لیے کہ اوپر نفہ اولا کا تذکرہ ہو چکا اب نفقۂ ثانیہ کا سنی ہے جب دوبارہ زندہ ہوں گے عدالت میں پہنچیں گے پھر فیصلہ ہوگا عدالت سے جنت اور جہنم کا وَنُفِخَ فِي السُّور اور سور میں پھونکا جائے گا سور کہتے تھے باجے کی طرح ایک چیز کو لیکن یہ کیا چیز ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ سینگ کی طرح ایک چیز ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھوں میں لیے منتظر کھڑے ہیں جب پروردگار فرمائے گا کہ بگل بجاؤ بس یہ سمجھو گھنٹی بجے گی وہ پھونک ماریں گے ساری کائنات مر گئی کتنے عرصے تک مری رہے گی کسی معتبر روایت سے متعین نہیں کیا جا سکتا لیکن بعض روایات کی بنیاد پر چالیس سال کہا گیا جو دنیا میں سال شمار ہوتا ہے اس گنتی کے اعتبار سے ورنہ وہاں تو سال نہیں رہے سورج اور چاند اور سب کوئی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس کے بعد دوسری مت تصور میں پھونک مارے جائے گی ونفخ فی السور اور سور میں پھونک ماری جائے گی فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو اچانک وہ من الاجداث اپنی اپنی قبروں سے قبروں سے نکل کر ہلاوت رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اس دوڑنے کو کہا ينسلون پھسل رہے ہوں گے آدمی دوڑتا ہے تیزی کے ساتھ گرتا پڑتا ینسلون اپنے رب کی طرف دوڑ کے پہنچ رہے ہوں گے اس کی عدالت میں پہنچیں گے یا من بعثنا ممبر مرقدنا کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بدبختی من بعثنا کس نے اٹھایا ہم کو ممبر مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے پھر جواب کون دے گا اللہ بہتر جانتا ہے نیک لوگ جواب دیں گے فرشتے جواب دیں گے ہاضام آباد الرحمان یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ صدا اور رسولوں نے رسول انہیں سچ کہا تھا جن کو بھیجا گیا تو انہوں نے سچ کہا یہ موقع قرآن پاک کا ذرا اہم ہے اس لحاظ سے انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک مرحلہ اس کا مرنے سے لے کر کے قیامت تک کا ہے قیامت کے بعد فیصلہ ہوا یا جنت کا یا جہنم کا لیکن یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے کیا اس میں بھی انسان کو سزائیں ہوتی ہیں کیا اس میں بھی عذاب ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت اسی موقف پر ہیں کہ اس میں بھی انسان کو سزا ہوتی ہے کوئی کہے کہ ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا جنت اور جہنم کا لیکن فیصلے سے پہلے جو فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے کچھ احوال انسان پر مرتب ہو جاتے ہیں ہم انسانی دنیا میں دیکھتے ہیں جس آدمی کو سزا ہونی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ حوالات میں ہوتا ہے حالانکہ فیصلہ بعد میں ہوگا یہ جو عالم میں برزخ کا ہے جس کو قبر کی دنیا بھی کہا جاتا ہے قبر قبر سے مراد یہی کھڈا نہیں کوئی کہیں مر رہا ہے کوئی کہیں مر رہا ہے عالم برزخ اس عالم برزخ میں سزا ہوتی ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے ہم کو جگہ دیا یہ سونے کا لفظ تو بتاتا ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا بہت سارے لوگ اسی وجہ سے پھسلے معتزلہ نے اسی آیت پر دیکھا انہوں نے کہا نہیں برزق کے دور میں کوئی عذاب نہیں ہے قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے لیکن آگے آ رہا ہے فرونیوں کے لیے قرآن کریم کہے گا کہ آج جب تک قیامت آتی تب تک ان کو روزانہ جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور واپس لایا جاتا ہے اناروزون عالیہ غدو واشیا یہ بھی تو عذاب ہے خود قرآن کریم کہہ رہا ہے تو پھر اس کو سونا کیوں کہا بعد نے کہا اس لیے کہ جو آگے کی مصیبت دیکھی وہ پچھلے کو بھلا دے گی آگے کے زبردست حالات دیکھ کر کے پچھلی مصیبت کو کہا وہاں تو سو رہے تھے آرام کر رہے تھے اور دوسرے حضرات نے اس سے زیادہ آسان بات کہی کہ یہ اصل میں دونوں نفقوں کے بیچ کا زمانہ ہے نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ کے بیچ کا زمانہ ہے جس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سو رہے تھے ورنہ اس سے پہلے کا جو دور ہے اس میں ان کو عذاب ہوتا ہے ان کا نت اللہ صحیح حتم واحدہ یہ نفخہ کیا ہوگا نہیں ہے یہ مگر ایک ہی زور کی چیخ فیضا ہوں جمی اللہ ددینہ مخدروں تو اچانک وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس مخدر اکٹھے کیے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے محضرون کا معنی گرفتار نہیں ہے لیکن اس کا معنی گرفتار کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ حاضر کیا جائے گا تو حاضر کرنے کا مطلب گرفتار کر کے لایا جائے گا فلیو ملا تضلا منفسن شہیا عدالت لگ گئی عدالت کا سب سے پہلا اعلان فلیو ملا تضلا منفسن شہیا تو آج کسی جان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا شہی کچھ بھی نہیں ہوگا ظالم پر بھی ظلم نہیں ہوگا گنگار پر بھی ظلم نہیں ہوگا جس نے جتنا جرم کیا اتنی سزا ہوگی ایسا نہیں کہ پروردگار جن سے ناراض ہے تو ان کو ان کے جرموں سے زیادہ سزا دے دے ولا تجزون الا ما كنتم تعملون اور تم کو نہیں سزا دی جائے گی مگر جتنا کہ تم کیا کرتے تھے ان اصحاب الجنہ یہ تو مجرم ہیں ان کے مقابلے میں جنت والے وہی کہ موت کے وقت میں جب اس کو سنایا جائے اور آدمی کو یہ منظر سامنے ہو کہاں موت یاد رہی ایک بڑے مزے کی بات تھی ایک شاعر نے یہ یار دی شکل دا عکس دیکھا نہیں اور مصیبتاں یاد مائے جب آدمی کی نظر جو ہے وہ دوست کی تصویر کی طرف ہوتی ہے پھر نہیں اس کو کوئی مصیبت یاد رہتی یہ یار بھی شکل دا عکس دٹھا نہیں اور مصیبتاں یاد مائے پھر کہاں یاد رہتا ہے کچھ آخرت کا منظر اور جنت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے جب انسان کو جنت کا منظر سامنے ہو تو پھر اس کو اس کا دکھ ہوگا کہ میں بچوں سے جدا ہو رہا ہوں گھر سے جدا ہو رہا ہوں دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں نہ پھر تو جنت سامنے ہے بڑے سوچ کر کہا یہ یار بھی شکل دا اس جٹھا وارشہ نے کہا غالب ان اصحاب الجنہ بے شک جنت والے الیوم آج فی شغل فاکہون فی شغل ایک کام میں فاکہون مزے مار رہے ہوں گے ایک تفریح میں لگے ہوئے ہیں تفریح مزے آرام ہم و ازواجہم فی ظلال وہ بھی وہ اور ان کے جوڑے بھی ان کی بیویاں بھی ظلال سائیوں میں ہوں گے الارائک مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے مستقیون ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے یہ منظر آدمی کے سامنے لہم فی فاکی ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے فاکیہتن مزہ لینے کے لیے جو کھایا جاتا ہے میوہ وہ وَلَهُمْ مَا اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ما يَدْدَعُونَ جو وہ مانگیں گے اللہ اکبر یہ منظر سامنے جو مانگو وہ ملائے جو مانگو وہ ملے گا اور وہ بھی ملے گا جو مانگ ہی نہیں سکو گے کیا سلام قولا من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہلوایا جائے گا ترکیب کے لحاظ سے یہ جملہ مشکل ہے ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے اور ان کو سلام کہا جائے گا اس حال میں کہ وہ کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے یا تو یہ ماقبل سے مبتدا ہوا سلام وہ سلام کا کہنا ہے اولا من رب الرحیم اس حال میں کہ وہ رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا الْيَوْمَ الومل الْمُجْرِمُونَ اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ومتازو جدا ہو جوا الْيَوْمَ آج ائو الْمُجْرِمُونَ اور جرم کرنے والوں لوگوں لائن میں لائن میں الگ کھڑے ہو جاؤ معاہد علیکم کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا تم سے یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرنا لائن میں کھڑے ہو جاؤ کیوں شیطان کی پوجا کرتے تھے شیطان کی پوجا تو آج تک نہیں ہوئی نہ اس کے نام کی کوئی درگاہ بنی نہ اس کے نام کی کوئی مورتی بنی نہ مندر بنا نہ گردوارہ بنا نہ چرچ بنا نہ کوئی اور چیز بنی اس کے نام پر تو کچھ نہیں بنتا ہے لیکن جو کچھ بھی شرک کا بنتا ہے وہ اسی کے کہنے پر بنتا ہے اس لیے جو کسی کی بھی پوجا کرتا ہے وہ شیطان کی پوجا کرتا ہے میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا وہ آدم کے بیٹوں کے شیطان کی پوجا نہیں کرنا انہو لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے اور میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اندونی کہ تم میری ہی عبادت کرنا حضا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا مگر تم نے میری نہیں مانی وَلَقَدْ أَضَلَّ اور یقیناً گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت بڑی تعداد کو جبیل کی جمع جبیل بہت بڑی تعداد کو تم میں سے گمراہ کر دیا افلم تکونو کون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے نہیں مانا تم نے میرا لائن میں کھڑے ہو جاؤ سب لائن میں کھڑے ہیں بھی جہنم یہ ہے جہنم محشر کے میدان سے نظر آ رہی ہے اللہ تی کن تم تو آدھون جس جہنم کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس لوہا گھس جو اس جہنم میں اب یوم آج بما کن تم تک تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے ماں مصدریہ اليوم نختم على ابواہم آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے وَتُكَلِّمُنَا سکل اور بات کریں گے ہم سے ایدیہم تمہارے ہاتھ وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں اور وہ تمہارے کہہ دیا میں نے ترجمہ غائب ہے الیوم نختم علی افواہہم آج ہم دور لگا دیں گے ان کے منہوں پر وتکلمنا اور اسی کو التفات کہتے ہیں ابھی اوپر حاضر تھا نا گھس جو اس میں جہنم میں اب اس کی وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے آگے ان کو مخاطب نہیں کیا آگے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان کو سنایا جا رہا ہے علی نختم اختیم والا آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے بکلی منادیم اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے یہ اس سوال کا جواب کہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی چرب زبانی سے کام لے اور جان چھڑا لے اپنی کوئی آدمی ہوشیاری سے کام لے فرمایا کیسے ہوشیاری سے کام لے گا زبان بند اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے نافع ابن ازرت الحروری نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ کئی مقام پر تو ہے کہ بندے بات کریں گے ابھی ہم پیچھے پڑ چکے سورہ انعام میں مشرق جب سب سے پہلے پکڑا گیا اور اس کو کہا کہ تو نے یہ شرک کیوں کیا تو کیا کہے گا واللہ ما کننا مشرقین خدا کی قسم ہم نے تو بالکل نہیں شرک کیا عبداللہ ابن عباس نے نے فرمایا کہ موقع الگ الگ ہوں گے مجرم پکڑا جائے گا تو وہ قسم کھائے گا بالکل نہیں ہم نے نہیں شرک کیا یہ خام کا پتہ نہیں کس نے لکھ ڈالا اس کے بعد گواہ پیش ہوئے امال نامہ پیش ہوا زمین پیش ہوگی تو گواہی دے اس کے بعد اس کے منہ پر مور اب تو نہیں بولے گا تیرے ہاتھ بولیں گے تیرے پاؤں بولیں گے لو ولو اعینہم بس تم افوس سے زبان پر منہ پر مور کیسے لگ سکتی ہے فرمایا ہم تو دنیا میں بھی لگا سکتے ہیں کبھی تم نے سوچا نہیں ہماری قدرت کو لو نشا اگر ہم چاہیں تو لتمسنا ہم مون دیں تباہی ڈال ڈال دیں اعینہم ان کی آنکھوں پر تمس کے مانا ایسا مون دینا کہ نہ آنکھ رہے نہ آنکھ کا نشان رہے کچھ باقی نہ بچے فَتَّبَقُ السِّرَاط تو وہ لکھیں گے راستے کی طرف فَأَنَّا تو کہاں دکھائی دے گا چلتے چلتے آدمی کسی کو اندھا کر دے اور صبح شام کے واقعات آپ سنتے ہیں چلتے چلتے بندہ اندھا ہو گیا دیکھتے دیکھتے اچانک ختم ہے ہمارے ایک جاننے والے کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے بالکل کہتے مجھے ایسا لگا جیسے میرے بال سامنے آ رہے ہیں تو میں نے بچی سے کہا ذرا دیکھو میرے بال ہیں اور اتنے بس بال تھوڑی دیر کے بعد غائب غائب ٹیبل تو مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہوا علاج ہوا اب چاروں کا تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ گیا ولو اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ہم ان کو پتھر بنا دیں چاہیں تو ان کو سور اور بندر بنا دیں علا مکانت انہی کی جگہ پر مسخ کر دیں پتھر بنا دیں دے تو نہیں وہ طاقت رکھیں گے مزین آگے چلنے کی ولا ایرجی اور نہیں طاقت رکھیں پیچھے مڑنے کی دنیا میں ہم یہ کر سکتے ہیں مر کر کیوں نہیں کر سکتے سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا کہ گھومو پھرو صبح شام ایسا ہو رہا ہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں لیکن دوسری مثال پیش کی فرمایا دیکھتے نہیں ہو ہر آدمی کو جو بڈا ہو رہا ہے کبھی بال غائب پھر دانت غائب اور اس کے بعد آنکھیں غائب اور اس کے بعد کان غائب ہیں سارا کچھ مگر کام چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ پھر جب لاسٹ میں بوڑھا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اتنا بوڑھا ہوا بالکل واپس پہنچ گیا جدھر سے چلا تھا ومن امن ہو اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ننک فِي سوفل خلق ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں پیدائش میں پیدائش میں پلٹنے کا مطلب بالکل واپس پہنچا وہاں کہاں جہاں سے چلا تھا لاسٹ میں کہاں سے چلا تھا چار پائی پر پڑا ہوا تھا آنکھیں تھیں کان تھے مگر کام نہیں کر رہے تھے اس کو بچے کو بلاؤ وہ نہیں سنتا تھا آنکھوں سے دیکھتا تھا مگر انگارے کو بھی پکڑ لیتا تھا سانپ کو بھی پکڑ لیتا تھا دماغ نہیں کام کر رہا تھا عجیب قسم کی حرکتیں کرتا تھا آج وہاں پہنچا جہاں سے چلا تھا بڈھا بھی یہی سارے کام کرنے لگ گیا اسی موقع پر تو کہا کہ اس کو اف مت کہو افلا تینوں کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں جب ہم دنیا میں کر سکتے ہیں اور صبح شام کر رہے ہیں تو کیا مر کر نہیں ایسا کر سکیں گے پیچھے اعتراض تھا کہ آپ نے یہ جو قرآن سنایا واقعتا یہ دل کو موہ لینے والا ہے کھینچ لینے والا ہے لیکن جادو ہے یہ اس کا جواب دے دیا گیا پھر کہنے لگے وہ بات تو بنی نہیں کہنے لگے کہ اصل میں شاعری ہے شاعر بھی آدمی کو متاثر کرتا ہے کئی مرتبہ آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آتا مگر اس کی لے اور اس کا اتار چڑھاؤ آدمی ہلنے لگ جاتا ہے کبھی گانا سننے والوں کو دیکھا ہوگا اور یوں ذرا ڈم ڈم ہیم اس نے ہلنا شروع کر دیا بھائی تجھے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا تو ہل کیوں رہا ہے ایک دم اس کو یاد آنے لگتا ہے تو یہ قرآن پاک بھی دماغوں کو ہلاتا ہے تو یہ شاعری ہے اور میں شاعری ہم نے اپنے نبی کو شاعری سکھائی نہیں اور میں اللہ اور ہم نے نہیں سکھائی ان کو شاعری شعر نہیں سکھایا اور اس موقع پر تفسیروں میں بہت سارا لکھا گیا کہ آپ نے بہت دفعہ اشعار پڑھے بھی مگر اس کی ترتیب بدل دی گئی اس طرح نہیں پڑھے جس طرح شاعر کا شعر تھا کیونکہ پروردگار آپ کی زبان سے نہیں نکلانا چاہتا تھا شاعری ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو وہ سمجھ سکتے تھے کہ ہم بھی شاعری کرتے ہیں انہوں نے چلو ہم کہیں گے انہوں نے ہم سے بہتر شاعری کی ورنہ ہم نے شاعری سکھائی نہیں ان کو اور کیوں نہیں شاعری سکھائی اس کا مطلب نبی میں نعوذ باللہ ایک کمی رہ گئی نبوت تو کامل انسان کو ملتی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی نہ ظاہری طور پر کمی نہ باطنی طور پر کمی تو پھر یہ تو ایک کمی رہی وما ينبغي له اور شاعری ان کے لیے مناسب بھی نہیں تھی اور یہیں سے امت نے یہ سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سکھایا گیا اور ہر نبی کو وہی سکھایا جاتا ہے جو نبوت کے لائق ہے اور جو نبوت کے لائق نہیں وہ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے آپ کو شاعری نہیں سکھائی گئی اور دنیا کے کتنے علوم ہیں نوز بلّہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ڈرامہ آتا تھا کوئی کہہ سکتا ہے نوز بلّہ آپ کو فلاں ایک کام آتا تھا نہیں آتے تھے یہ کام یہ آپ کو نہیں سکھائے گئے اس لیے کہ یہ نبوت کے لائق ہی نہیں ہے اب اس بیوقوف طبقے کو کیا کہیں گے جو کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں کہتے تمام جزی تمام کلی کوئی باقی نہیں بچا کہ سب آپ کو علم ہے عالم الغیب تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ میں اور آپ میں کیا فرق ہے کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے آپ کا علم عطائی ہے یہ تائی کی اصطلاح تم نے کہاں سے نکالی صحابہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی تابعین نے نہیں بیان کی چودہ سو سال تک امت نہیں سمجھی تم کو کس نے بتایا یہ عطائی اگر یہی تمہاری عطائی کو مان لیں تو یہاں کیا کرے گی تائی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا ہی نہیں آپ کو شاعری تو یہ ایک چیز باقی رہی کہ نہیں رہی اور وما یمبیل عموم کے اندر تو لاکھوں کروڑوں قسم کے علم ہیں جو نبوت کے لائق نہیں وہ آپ کو دیے بھی نہیں گئے اور آدمی کو نہیں دیے جاتے آپ کو اپنے امام صاحب کے بارے میں پتا چلے کہ امام صاحب کو جادو کرنا آتا ان کو جادو کا علم آتا ہے تو انبیاء کے لیے اگر کوئی کہے کہ نوز باللہ ان کو یہ سارے علوم دیے گئے تھے تو یہ ان کی توہین ہے کہ یہ ان کی ان کی عزت ہے اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ وہ باتیں ان کی طرف منسوب کی جائیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہوا اللہ ذکر ہوں قرآن مبین جادو یہ شاعری نہیں تو پھر ہے کیا ان ہوا ذکر یہ قرآن نہیں مگر نصیحت ہے وہ قرآن مبین اور واضح قسم کی بار بار بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے بار بار کس کا ترجمہ قرآن مصدر ہے معنی میں اس میں مفول کے بار بار پڑھی جانے والی چیز کس لیے آپ کو عطا کیا گیا یونزر من کان حیا یہ ہے وہ لفظ جس کا میں کہتا ہوں جس کی آتما زندہ سمجھانے کے لیے ہماری یہ بولی ہے لن تاکہ وہ آگاہ کریں تاکہ وہ ڈرائیں من کان حیا اس کو جو زندہ ہے اور جس کی آتما مر گئی اور اب اس میں زندگی کے آثار باقی نہیں بچے وہ بنجر زمین بن گئی تو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بات پکی ہو جائے انکار کرنے والوں پر ان پر پکی ہو گئی اب جہنمی ہیں ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا اولم المیرا خلفنا لہ نما عمل تعی دینا کیا انہوں نے اس پر نہیں غور کیا انا خلقنا لهم ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما عملت ايدينا ان چیزوں کو جن کو پیدا کیا ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہمارے ہاتھوں نے قدرت کے ہاتھوں نے اللہ کے ہاتھ نوز باللہ ہمارے ہاتھ نہیں قدرت کے ہاتھوں نے جن چیزوں کو بنایا ان کو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا کیا چیزیں ہیں وہ انعام چوپائے پیدا کیے ان کے لیے فہم اللہ مالکون پیدا اللہ نے کیے فہم الہم مالکون تو وہ ان چوپایوں کے مالک بنے ہوئے ہیں ایک چیز آپ بنائیں آپ نے محنت کر کے گاڑی تیار کی دوسرا کوئی کیسے مالک بنے گا وہ تب مالک بنے گا جب آپ سے خریدے گا تب مالک بنے گا جب آپ کے ساتھ کوئی بہ ہوگی آپ کوئی گفٹ کریں گے پیدا اللہ نے کیا یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں اور مالک الملک ان کو کچھ دیر کے لیے موقع بھی دیتا ہے اور مالک نہیں بنتے اور سنو وہ عَلَهُمْ اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا فمی رَكُوبُهُمْ تو ان جانوروں میں سے کچھ تو ان کے سواری بنتے ہیں وَمِنْهَا من آیا اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں ہاتھی کی طاقت دیکھو کتنی ہے ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے یہ کیا ہے اللہ نے تابع بنا رکھا ہے سو اونٹ ہیں ایک بچہ آگے سے ایک کی نکیل کھینچتا ہے سارے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کس نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا مالک بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کے تابع بھی بنا دیا بلکہ یہ تو عام جانوروں کی بات ہے تابع سب کچھ ہے شیر کی کتنی بڑی طاقت ہے مگر انسان کیا بھلا ہے اس کو چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیتا ہے بڑی سے بڑی طاقت والی چیز کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کے تابع نہ ہو ازدہوں کو پکڑتا ہے سانپوں کو پکڑتا ہے وچھوں کو پکڑتا ہے اتنے اتنے پنجروں میں بند کرتا ہے وَلَهُمْ فِيَا منافی اور انسان کے لیے ان جانوروں میں نفع کی چیزیں ہیں وہ اور پینے کی گھاٹے ہیں گاٹے مطلب چشمے ہیں یہاں پینے کی جگہ ایک ایک تھن ایک ایک چشمہ ہے انسان کے لیے اس میں ان جانوروں میں نفع ہیں وہ مشارب اور پینا ہے اور پینے کی جگہ ہیں یعنی مصدر بھی اور اس میں ظرف افلا یشکرون اتنا کرم کیا اس مالک نے تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ علی ہائے ہائے اللہ نے یہ سب کچھ دیا اور انسانوں نے اللہ کے ورے اللہ کو چھوڑ کر آلیہتن ایسے معبود بنا دیے لعلہم اللہ شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ کے سوا دوسرے کیوں بنائے شاید کہ ان کے ذریعے سے ہماری مدد ہوگی لا يستطيعون نصرهم وہ نہیں طاقت رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْضَرُونَ یہ لفظ مشکل ہے ترجمے کے اعتبار سے اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں محضرون جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے اس کا کیا مطلب اس کی تین تفسیریں کی گئیں اور تین مراد ہو سکتی ہیں کیا کیا وہم اور وہ جن کو انہوں نے معبود سمجھا لہم ان کے لیے کن کے لیے جو ان کو معبود سمجھ رہے ہیں جن کو خدا سمجھا وہ سمجھنے والوں کے لیے جندم محضرون لشکر ہوگا جو حاضر کیا جائے گا لشکر ہوگا حاضر کیا جائے گا یا تو ان کے گمان کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے تو ایک ہی کو مانا وہ کیا کرے گا ہم نے تو تینتیس کروڑ کو مانا اتنے سارے مل کر کے اتنا بڑا لشکر ہماری مدد نہیں کرے گا اور قیامت کے دن بھی وہ ان کے خلاف لشکر ہوں گے دوسرا مانا وہ اور یہ عبادت کرنے والے لہم ان کے لیے جن کی عبادت کرتے ہیں جن تم یہ تو خود لشکر ہیں ان کے لیے جو حاضر کیے جاتے ہیں مطلب جن کی پوجا کرتے ہیں تب تک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے پیچھے لاؤ لشکر نہ ہو فلانے کی جے فلانے کی جے اور اس کے پیچھے اتنے لوگ اور پھر اگر ان کو کوئی چھیڑ دے تو سارے کے سارے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر لشکر بن کر کے تب ان کی قدر و قیمت ہے یہ تو خود ان کے خدمت گزار ان کے لشکر وہ ان کی کیا مدد کرتے ہیں یہ ان کی مدد کرتے ہیں شاید نہیں بات سمجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر چلے جائیے گا انہوں نے ان کو توڑ پھوڑ دیا ہلو منفا دلی حسینہ ان کون ہے یہ تو کوئی بڑا ظالم ہے ہمارے بابودوں کے ساتھ کس نے کیا ایسا اور پھر کیا کہا اگر تم تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ مشکل وقت آ پڑا ہے تم خداوں کی مدد کرو تو جن کو تم نے معبود سمجھا اور یہ سمجھا کہ وہ مدد کریں گے وہ تو تمہاری مدد کے محتاج ہیں اور تم ان کے لیے لشکر بن کر کے ان کی مدد کرتے ہو دو تفصیلیں آگے ذہن میں تیسری اور وہی ہمارے اکثر اکابر نے تفسیر کی ہے وہ یہ کہ لہم معنی میں علا کے ہیں اور یہ بات خیر علماء سمجھیں گے یہ کوفیوں نے تو بالکل کہہ دیا کہ حرف جر کوئی کسی کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے بسری کہتے ہیں ہاں کچھ ضابطے ہیں مگر ضابطہ ہے کہ لیک علا کی جگہ استعمال ہوتا تو اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے وہ تو ان کے خلاف لشکر ہوں گے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے پروردگار ان کو جہنم میں ٹھوک ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ تو شیطان کی پوجا کرتے تھے وہ تو ان کے خلاف اور پھر اگر یہ مانا ہے تو پھر القرآن يفصل بعض بعضا پھر قرآن خود تفسیر کرتا ہے یکونون علیہم ضدہ ہم پڑھ چکے سورہ مریم میں یہ تو ان کے خلاف ہوں گے قیامت کے دن پھر یہ مانا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان نانالمایوں سر ہمایو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈال دیں انا نان علمایو سر ہم خوب جانتے ہیں ما سر جو وہ چھپاتے ہیں مایو لن جو وہ ظاہر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم خود ان سے نمٹیں گے آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈال دیں اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه کیا انسان نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفہ سے قطرہ ناپاس سے فاذا ہوا خصيم مبين مبین تو اچانک ہو گیا وہ کلم کلا جھگڑا دو اور جھگڑا بھی کس کا کرتا ہے آپس میں جھگڑا کرے تو بات چلے شیطان سے جھگڑا کرے تو پھر بھی بات سمجھ میں آئے جھگڑا کس کے لیے کرتا ہے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور مثال پیش کرتا ہے ہمارے لیے اور بھول گیا وہ اپنی پیدائش کو اور کیسے ہمارے بارے میں جھگڑا کرتا ہے کہتا ہے کون پیدا کرے گا ہڈیوں کو وہی رمیم حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ زندہ ہوگا یہ نہیں مجھے نہیں لگتا ہے یہ تو بوسیدہ ہو گئی گل گئی ہڈیاں سڑ گئی ختم ہو گئی قل یحیی الذی دیں اول مرہ آپ کہہ دیجئے وہی پیدا کرے گا ان جس نے پیدا کیا ان کو اول مرہ پہلی مرتبہ وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے یہ جھگڑا کر رہا اللہ کے لیے ایک طرف تو قطرہ ناپاک سے اشرف المخلوقات بن گیا اس طرف دھیان نہیں دیا کہ اس قطرے سے اللہ نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی اب کہتا ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور وہ ہر مخلوق کو پیدا کرنا جانتا ہے وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے جو زندوں جو دنیا میں پیدا کر سکتا ہے وہ مردوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے اس آیت کی ایک تفسیر بھی ہے وہ شان نزول بھی ہے وہ کیا کہ ایک مکہ کا مشرق سفر کر رہا تھا اچانک پرانی ایک قبر ملی اس میں انسان کی کھوپڑی ملی اور اس کو اس نے اپنے رومال میں رکھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ کے پاس صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا ذرا اس میں کو چھو کر دیکھو اس میں کیا ہے آپ نے ہاتھ لگایا وہ سیدھا ہڈی تھی تو وہ آپ کے ہاتھ میں چورا چورا ہو گئی کہنے لگا اس ہڈی کو بھی خدا دوبارہ پیدا کرے گا چورا ہو گئی ختم ہو گئی گل گئی سڑ گئی اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا اور بعض نے تو لکھا ہے کہ اس نے بڑی گستاخی سے اس کا وہ چورا بنایا اور پھر نوز باللہ آپ کی طرف اس کو اڑا دیا آپ بتاؤ اس کو آپ پیدا کرے گا خدا اسی کا جواب دیا ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ وہ سیدھا گئی اس کو کہہ دیجئے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ ہر طریقے سے پیدا کرنا جانتا ہے اللہ دی لکم من الشدر الاخضر جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے نارم آگ کو فَإِذَا تم مِنْهُ تو تو اچانک تم اس کو جلاتے ہو جو مالک الملک متضاد چیزوں کو دنیا میں جمع کر سکتا ہے درخت کس سے تیار ہوتا ہے پانی سے درخت کے اندر کیا ہوتا ہے پانی اور پانی اور آگ کی دشمنی مگر آگ کس سے جلتی ہے درخت سے متضاد چیزوں کو جمع کر سکتا ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل اور عرب کے لوگوں کو خاص طور سے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا یہ ماچس تو کل پرسوں آئی ہے اس سے پہلے انسان کیسے آگ کا انتظام کرتے تھے تو آپ سنتے ہوں گے چکمات ہوتا تھا خاص قسم کے پتھر تھے ان کو رگڑتے تھے اس سے چنگاری نکلتی تھی ہمارے یہاں تو پتھر تھے اربوں کے یہاں کیا تھا ان کے یہاں تین درختوں کے نام آتے ہیں مرح کلح اور افار مرح کلح افار یہ تین قسم کے درخت ایسے تھے عجیب قسم کے درخت کہ بالکل ہرے درخت کی ٹہنیاں آپس میں رگڑتے تھے اس سے آگ نکلتی تھی اسی سے وہ اپنی آگ جلاتے تھے اور یہ درخت سوکھ جاتے تھے تو پھر ان کو مشکل سے آگ لگتی تھی جو مالک الملک درختوں میں سے آگ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے امن اللہ جال ہاں، الاخضر دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت میں سے نارن آگ فیضا أَنْتُمْ تم تو تو اچانک تم اس سے جلاتے ہو اور خلق السلام سنو کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لئی سبھی وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اس بات پر این يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وہ کہ تمہارے جیسوں کو پیدا کر دے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا تم بھی مانتے ہو کہ ہاں اس نے پیدا کیا تو تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا بلا ہاں کیوں نہیں ضرور پیدا کرے گا وہ الخلاق اور وہ بہت زبردست پیدا کرنے والا ہے العلیم زبردست جاننے والا ہے اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا انما اذا اراد شيئا اور تم سمجھتے ہو کہ وہ کیسا پیدا کرے گا ذروں کو جمع کرے گا اکٹھے ہوں گے پھر ان کو جوڑے گا آپس میں پھر ان کو ترتیب دے گا اس نے اس طرح نہیں پیدا کرنا ان بے شک اس کا معاملہ ہزار جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا یقول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے لو اس چیز کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ ہونا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے چاہ ہو جا گئی بس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملکوت كل کل ہر چیز کی بادشاہی ہر چیز کی قدرت ہر چیز کی حکومت پہلے ہی اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا یہ ہے سورہ یاسین اب آپ نے سنی اور آپ نے اندازہ کیا کہ اس سورت میں کیسے مضامین ہیں جب انسان سنتا ہے اس کا دھیان کدھر جاتا ہے سورت الصافات مکیہ اس کے بعد سورج صافات مکی وہی امیتوں اس میں آیَا آیا اور یہ سورت بھی کلمات کے اعتبار سے تو اس کے قریب قریب ہے لیکن آیتیں اس کی چھوٹی چھوٹی ہیں اور اصل مکی شان ہے اس سورت کے اندر ویسے اوپر والی سورت میں بھی تھی آپ نے شاید سنا ہوگا مکہ والوں نے ایک بڑا شاعر تھا ان کے ہاں اس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے تھے کہ اس کا کلام تو ایمان لایا مگر یہ خود نہیں ایمان لایا اس کو لائے وہ بلا کر کے کہ یار ان کے مقابلہ کرو یہ کہتے ہیں ایک صورت بنا کر لاؤ ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہمیں بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس گیا کہ ان سے سنو ان کو کہو پہلے یہ سنائے کیا پڑھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی اور جب آپ یہاں پہنچے وضا الحام صلی حلفہ اظام اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا جب آپ یہاں پہنچے تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور توڑا اس نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ انسان کا کلام ہے انسان کی شاعری ہو تو میں اس کا مقابلہ کروں یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے اس میں بھی وہ فساحت اور بلاغت کا مکی رنگ ہے لیکن اگلی صورت میں اس سے زیادہ نمایاں چھوٹی چھوٹی آیتیں میں نے مکی اور مدنی صورتوں کا فرق عرض کیا تھا کسی موقع پر اور پانچ رکو ہیں اس کے اور بات وہیں سے شروع کر لی جہاں یہاں ختم ہوئی انسان کہتا ہے کون زندہ کرے گا آگے انسان کی پیدائش کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کس طرح زندہ ہوگا پھر اللہ کی عدالت میں کس طرح پیش ہوگا اور پھر اس اصل موڑ اور اصل نقطے پر انسان کو لایا گیا جس کو وہ مانتا نہیں تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ بس اس کو اکڑ آ جاتی ہے کہ اچھا میں مان لوں کہ سارے خدا ختم ایک ہی بچیا بس ایک ہی مکہ کے اچانک کعبہ میں جو تین سو ساٹھ تھے وہ بھی نہیں اور لات اور روزہ اور حبل اور وہ بھی نہیں بس ایک ہی اسی کے اوپر اکڑتا تھا اس پر آگے مضمون چلا اور پھر جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچا جنت کی نعمتوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ اور جہنمیوں کا تذکرہ اور یہ دو طبقے ہو گئے ایک جنتی ایک جہنمی اس کے اوپر پھر انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ حضرت نو علیہ السلام کا یہ جنتی اور نہ ماننے والے ان کے ساتھ جہنمی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہ جنتی ان کے مقابلے میں نہ ماننے والے جہنمی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہ جنتی نہ ماننے والے جہنمی اور لاسٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ یہ دیکھیے ان کو ماننے والے جنتی نہ ماننے والے جہنمی اور پھر آخری رقو کے اندر ان کی شرک کا پول کھولا گیا کہ جن کو تم اس کی خدائی میں شریک کرتے ہو وہ تو خود اس کے مجبور اور لاچار بندے ہیں اور وہ خود اس کے آگے جھکے ہوئے مگر تم اس کو ان کو اس کی خدائی میں شریک کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد یاد رہا ہوگا میں نے عرض کیا ابھی پیچھے کہ اس قسم کس کے لیے ہوتی ہے کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ پڑھتے ہوئے دیکھا اس میں تو ہے زور ہے یہ کچھ چیزوں کی قسم کھائی گئی اور کہا کہ یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں ان الہکم لواحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے یہ گواہی دے رہی ہے اور پچھلی بات اگلی بات کے لیے بطور گواہ ہو اس کے لیے یہ شعر یاد رکھیے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہتے ہیں بل بل بولن سدن بہا اب وہ جو پچھلی بات ہے وہ کس لیے بطور دلیل ہے کہ بلبل ہمیشہ نہیں بولتی کیوں اس کہ باہر ہمیشہ نہیں رہتی سدن طالب رل مل بیندے سدن مجلس یارا وصافات صفا صف لگانے والوں کی قسم لائن لگانے والوں کی قسم صفن فن زبردست طریقے سے کون لائن لگاتے ہیں فرشتے لائن میں کھڑے ہیں ہیں نماز پڑھنے والے لائن میں کھڑے ہیں اللہ کے راستے میں قربانیت دینے والے لائن میں کھڑے ہیں فزاجرات زجرا پھر قسم ہے ڈانٹنے والوں کی جو زبردست طریقے سے ڈانٹتے ہیں فرشتے ڈانٹتے ہیں نافرمانوں کو او نافرمان باز آ جا رمضان کے لیے کہا گیا کہ پہلے رمضان کو ایک اعلان ہوتا ہے او برائیاں کرنے والے رک اور نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ اور اگر اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے تو وہ ڈانٹتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو فضا گیراتی زجرا پھر قسم ہے ڈانٹنے والوں کی فتلیاتی ذکر پھر قسم ہے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی جو جو بھی ذکر کی تلاوت کرتے ہیں ذکر کیا ہے قرآن وہ سب کے سب گواہی دے رہے ہیں ان الہکم لواحد بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یہ سب کس لیے نمازی کس لیے قربانی دینے والے کس لیے فرشتوں کی صفیں کس لیے یہ سب کے سب اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ تمہارا مالک ایک ہے رب السماوات والارض وہ آسمانوں کا مالک آسمانوں کا رب والارض اور زمین کا رب وما بینہما اور اس کے بیچ کا رب یہ بات بھی شاید ہمارا ادھر دھیان نہیں جاتا ہے اللہ کے سوا جس جس کو معبود مانا گیا ان کا محدود ایریا ہے ایک تو یہاں پر معبود مانتے ہیں دوسرے علاقے میں ہیں اس کی توہین کی جاتی ہے اور ایک کی یہاں توہین کی جاتی ہے دوسرے علاقے میں اس کو معبود مانتے ہیں اور سب کے محدود علاقے طائف والوں کا الگ مکہ والوں کا الگ مدینہ والوں کا الگ ہر ایک کا الگ الگ خدا ہے یہ ہمارے یہ فلاں کے یہ فلاں کے یہ فلاں کے بلکہ قبیلوں کے الگ الگ اور اللہ کون ہے وہ اللہ فل سما علا جو آسمان میں خدا اور فل ارد علا جو زمین میں خدا رب سما والارض آسمانوں کا رب زمین کا رب وما بینہما اس کے بیچ کا رب المشارف مشرقوں کا رب مغربوں کا رب یہ تین اصطلاحیں قرآن پاک کی کبھی کہتا ہے رب المشرق کبھی کہتا ہے رب المشرقین اور کبھی کہتا ہے رب المشارق سمجھتے ہیں نا مشرقوں کا رب سورج کے نکلنے کی جگہ ہوگی مشرق تو وہ ایک ہی جگہ تو ہوئی تو پھر مشارق کیوں کہا جاتا ہے کبھی اس پوری پٹی کو ایک سمجھا گیا تو کہا رب المشارق مشرق کا رب نہیں پوری پٹی کو ایک سمجھا تو رب المشرق اور کبھی سردی کی ایک جگہ اور گرمی کی دوسری جگہ تو کہا گیا رب المشرقین اور کبھی ہر دن کو دیکھا گیا تو ہر دن وہ نئی جگہ سے نکلتا ہے نئی جگہ سے نہیں بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے تو اس لحاظ سے ہر دن چڑھنے کی نئی جگہ ہے اس لحاظ سے وہ رب المشارق مشرقوں کا رب انا زینا السماء الدنیا بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا والے آسمان کو قریبی آسمان کو بزینت ان نلکواقب ستاروں کی زینت کے ذریعے سے ہم نے اس کو مزین کیا وہ کل شیطان مارد اور حفاظت کرنے والے کے لیے من کل شیطان مارد ہر قسم کے سرکش شیطان سے یاد ہوگا میں نے سورہ انعام میں عرض کیا تھا حضرت قطادہ نے فرمایا کہ ستاروں کے تین ہی کام ہیں ایک کام کے اس آسمان کو خوبصورت بنائیں رات کو دیکھے انسان تو اس منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دوسرے کس لیے بنایا کہ شیطان مارد سرکش شیطان جائے اوپر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے تو اس کے اوپر سے آگ کے انگارے مارے جائیں دو اور تیسرا ستاروں کا کیا فائدہ ہے اس کے ذریعے سے راستے نظر آتے ہیں سمندر میں نظر آتے ہیں خشکی میں نظر آتے ہیں یہ تین کام ہیں فرمایا اگر کوئی چوتھا کام ستاروں سے تلاش کرے گا تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں پائے گا شیطانوں کو مارنے کے لیے ستارے ہیں جی ہاں لا يسمعون نہیں وہ کان لگاتے ہیں اوپر والی مجلس کی طرف وَيُقْذَفُونَ كُلِّ جانب اور مارے جاتے ہیں وہ من کل جانب ہر طرف سے یعنی جب جب بھی ادھر جا کے کان لگاتے ہیں یہ بھی عرض کیا جا چکا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے تو شیاطین آسمان دنیا کے قریب جاتے تھے اور وہاں جا کے کان لگاتے تھے کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں اور فرشتے کیا باتیں کرتے تھے اوپر سے جو حکم نازل ہوتا تھا اس کا مذاکرہ ہوتا تھا وہ سنتے تھے آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے آپ دنیا میں تشریف لائے آپ سے پہلے بھی جب یہ سنتے تھے تو ان کے اوپر انگارے برستے تھے لیکن آپ جب تشریف لائے تو ان کا جانا ہی اوپر بین ہو گیا لیکن یہ بھی بڑی بدبخت قوم ہے اوپر سے ستاروں کے انگارے ان پر مارے جاتے ہیں کچھ مرتے ہیں کچھ ادمرے ہوتے ہیں لیکن پھر دوسرا چل پڑتا ہے پھر سینکڑوں مرتے ہیں کوئی ایک ذرا سے سنی ہوئی بات سن لیتا ہے اور اس کو لا کر کے اپنے کاہن کو بتاتا تھا اور سو جھوٹ اس میں ملاتا تھا کاہن پھر مزید اور جھوٹ ملاتا تھا ان کی مثال سمجھو یہ کوہ پیما ہے نا کیا بولتے ہیں ان کو پہاڑوں پر چڑھنے والے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے ایک مر گیا دوسرا پھر پیچھے چلتا ہے اس نے سنا وہ بھی مر گیا راستے میں پھر تیسرا پیچھے چلتا ہے مرتے رہتے ہیں مگر بڑھتے رہتے ہیں اور آخر میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے پہاڑ کے اوپر لا يسمعون الى الملأ الاعلى کان نہیں لگاتے اوپر کی مجلس کی طرف ويقذفون من كل جانب اور پھینکے جاتا ہے ان کے اوپر سے انگارے من كل جانب ہر طرف سے دحورا دھتکارنے کے لیے بھگانے کے لیے ولهم عذاب واصب اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے الا من خطف الخطفه مگر جو اچک لے الخطفه اچکی ہوئی بات کو فاتبعه شهاب ثاقب تو اس کا پیچھے لگتا ہے شہاب ثاقب ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کا کام تمام کرتا ہے پھر سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک بچتا ہے أَهُمْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ نہ آپ ان سے پوچھئے جو کہتے تھے کون پیدا کرے گا ہڈیوں کو جبکہ ہڈیاں وہ سودھا ہو چکی ہوں گی مَشَدُّ خَلْقًا کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے اعتبار سے ام من خلقنا یا وہ مخلوق زیادہ مشکل تھی جس کو ہم نے پیدا کیا من معنی میں ماں کے بھی کر سکتے ہو اور من کے معنی میں بھی جو فرشتے ہم نے پیدا کیے جنات پیدا کیے انسان پیدا کیے جو پیدا کیے وہ مشکل تھے کہ دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اور اگر ماں کے معنی میں ہو تو اتنی بڑی کائنات ہم نے بنائی اس کا بنانا مشکل تھا کہ تمہارا بنانا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے انا خلقناہم خلق نہ اللازب بلکہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا من طین اللازب چپکنے والی مٹی سے بل عجب تو خرون بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں کہ کیا ان کی مت ماری گئی کہتے ہیں آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تو پوچھو مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے مرنے کے بعد نہیں پیدا کر سکتا بل عجیب کا آپ کو تو اس پر حیرانگی ہو رہی ہے وہ یس خارون اور وہ الٹا اس کلام کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ ہی کا مذاق اڑا رہے ہیں وہی دازو کی رو لائز قرون اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لائز قرون وہ نصیحت نہیں حاصل کرتے وہی دا راہو اور جب وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں یہ تسکرون وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں اس کی مزاق کوئی معجزہ نظر آتا ہے اس کی مزاق شب کے کمر کا معجزہ نظر آیا تو پھر کیا کرتے ہیں سحر مستمر کہتے تھے یہ تو مسلسل چلا ہوا جادو ہے آ رہا ہے سورہ کمر میں وکال هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں ہر ایک نشانی کے لیے کہ یہ نہیں ہے مگر کلم کھلا جادو ایزا متنا پھر وہی پرانی رکھ کیا جب ہم مر جائیں گے وہ تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وائزامن اور ہڈیاں ہو جائیں گے آئنا مطلب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی آئینہ الموس کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ابابا الاولون کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا النام آپ فرمائیے ضرور زندہ کیا جائے گا وان تم داخر اور تم ذلیل بھی ہوں گے تم کہتے ہو نہیں زندہ زندہ بھی کیا جائے گا اور تم کو ذلت سے دو چار بھی ہونا پڑے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ تم کہتے ہو زندہ کیا جائے گا فَإِنَّمَا نہیں ہے ہیا وہ وہ کون دوبارہ زندہ کرنا مبروسون کے اندر جو باستن ہے وہ مس اس کی مرجع ہے فَإِنَّمَا هِيَ تو بے شک وہ وہ زندہ کیا جانا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ہی ڈانٹ ہوگی چلو بس اتنا کہتے سوازت فیضا ہوں یمرون تو اچانک وہ سب کے سب دیکھنے لگ جائیں گے وقالو یا ہونا اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بد بختی ہاضا یوم الدین یہ فیصلے کا دن ہے یہ جزا اور سزا کا دن ہے یہ انصاف کا دن آ گیا ہزا یوم الفصل كنتم به تكذبون اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ہا یوم الفصل یہ تو فیصلے کا دن ہے فیصلہ کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ حق اور باطل کا فیصلہ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ اللہ کن تم بھی ہی تو جس دن کو تم جھوٹا سمجھتے تھے اور جب کوئی نہیں مانتا قیامت کو تو میں نے بار بار عرض کیا پروردگار فوراً اس کا منظر دکھاتا ہے تم مانتے نہیں وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اوہ شروع جمع کرو فرشتو اللہ دینا ظلم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا واضح اور ان کے جوڑوں کو جمع کرو ظالموں کو بھی اور ان کے دوستوں کو بھی ظالموں کے بھی اور ان کے حمایتیوں کو بھی ظالموں کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی یعنی جو جو ان کے حمایتی جو ان کے ساتھی ہیں سب کو جمع کرو وہ ماتان یا بدون اور ان کو بھی جمع کرو جن کے پیچھے چلتے تھے جن کی پوجا کرتے تھے جو گمراہ کرتے تھے ان کو میں نے عرض کیا یہ تین قسم کی ہستیاں تھیں پتھر بھی تھے بزرگ بھی تھے اور ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے اس کا فرق کرنا بڑا ضروری ہے یہاں پر مذہبی پیشوا اور قومی لیڈر وہ جو ان کو گمراہ کرتے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے اور ان کے کہنے پر چلنے کو بھی قرآن کیا کہتا ہے پوجا کرنا وہ ماکان وہ یا اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا فہدوہم تو ان کی رہنمائی کرو راستہ دکھاؤ ان کو ذرا کہاں کا راستہ الى صراط الجحیم دہکتے ہوئے انگاروں کا راستہ دکھاؤ ان کو جحیم دہکتے ہوئے انگارے وہاں کا راستہ دکھاؤ ان کو راستہ دکھایا دوڑ پڑے عابد بھی اور معبود بھی گمراہ ہونے والے بھی اور گمراہ کرنے والے بھی دوڑتے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے دوبارہ حکم وقفوہم روکو ان کو وقف یقف رکنا بھی اور روکنا بھی ان کو انہم مسئولون بے شک ان سے کچھ پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون تم کو کیا ہو گیا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو دنیا میں تو کہتے تھے ہیں میں تیرے لیے جان دے دوں گا ہیں کوئی کہتا تھا یار میری بات مان تیرے کھاتے کا عذاب میرے حصے میں کہتے تھے نا ہم پیچھے پڑ چکے مکہ کے مشرق کیا کہتے تھے ہماری بات مان لو جو تمہارے کھاتے کی سزا ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دینا مانا کملا تنازع تم کو ہوا کیا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ آج تو وہ بڑے فرما بردار بن رہے ہوں گے استسلم زیادہ ہی فرما بردار بننا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے يتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين تو جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جن کے پیچھے چلتے تھے وہ مذہبی لوگ بھی اور وہ سیاسی لوگ بھی کیا کہیں گے ان سے انکم بے شک تم کن تم تا کون آتے تھے ہمارے پاس عن الیمینی دائیں طرف سے یہ دائیں طرف کا مطلب کیا ہے دو معنی بلکہ تین ایک معنی یہ یمین کے معنی نیکی تم نیکی کے راستے سے آتے تھے بتاتے تھے او یہ کام کر لو یہ بڑا نیکی کا کام ہے یہاں بھی سجدہ کرو یہ بھی نیکی کا کام ہے وہاں بھی چادر چڑھاؤ وہ نیکی کا کام ہے اس کو کپڑے پہناؤ یہ نیکی کا کام ہے اور ظالموں یہ نیکی کا کام تھا ہمیں برباد کر گئے تم دوسرا مانا عنوی یمین تم ہمارے پاس طاقت کے ساتھ آتے تھے ہمیں ڈراتے تھے اگر ہماری پارٹی نہ جوائن کی تو یہ سزا دیں گے پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا تم ہمیں ڈراتے اور یہ دونوں طبقے ہو گئے نیکی والا طبقہ مذہبی اور ڈرانے والا طبقہ طاقت والا سیاسی تم ہمارے پاس آتے تھے تیسرا ترجمہ قسمیں کھا کھا کر کے آتے تھے قسمیں کھاتے تھے جی، بالکل پکا یہ سچا راستہ ہے آ جاؤ ہمارے پاس ہلو تم آئے تھے ہمارے پاس کیوں گمراہ کیا ہم کو اب وہ بولے آگے سے بل لن انہوں نے کہا بلکہ تم ہی نہیں تھے ایمان لانے والے ہم نے کوئی تمہاری گردنیں پکڑی تھی زبردستی لایا تھا تم کو ہم نے تو صرف رہنمائی کی تم ہمارے پیچھے دوڑ پڑے تم خود نہیں تھے ایمان قبول کرنے والے كان لنا علنا من سلطان اور نہیں تھی ہمارے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت کہ ہم تم کو مار مار کے ڈنڈے مار مار کے اپنے پیچھے چلاتے بلکن تم قو تاغون بلکہ تاغین بلکہ تم ہی تھے سرکشی کرنے والے لوگ فحق لینا قول ربنا گمراہ کرنے والوں نے کہا اب ایک دوسرے کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں ایک دوسرے کو کوستے رہے حق علینا پکی ہو چکی ہمارے اوپر قول ربنا ہمارے رب کی بات انا لذائقون ہم تو ضرور چکھنے والے ہیں اب مزہ چکھنا پڑے گا ایک دوسرے کو دھکے مکے اور گالیاں کو سنا اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ تو ہم نے تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ بے شک ہم بھی تھے گمراہ ہم بھی ڈوب رہے تھے تم کو بھی لے ڈوبے مگر تمہیں ہم نے زبردستی تھوڑا کیا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ يَوْمَئِذٍ اس دن فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ عذاب میں مشترک ہوں گے اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک ہم جرم کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں کیا جرم کیا تھا انہوں نے فرمایا میں انہوں نے چھوٹا جرم کیا بہت بڑا جرم کیا انہوں نے سب کو مانا اگر نہیں مانا تو کس کو نہیں مانا اپنے مالک کو نہیں مانا ان اذا قیل لہم یہ ایسے لوگ تھے اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی پوجا کے لائق نہیں کوئی پوجنی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے یہ یا کر جاتے تھے تکبر کرتے تھے اچھا اس کے سوا کوئی نہیں کعبہ کے اندر ہم نے جو تین سو ساٹھ رکھے وہ بھی نہیں اور لات اور عزا اور حبل یہ سارے کے سارے نہیں ایک ہی رہ گیا اجال اگلی صورت میں آ رہا ہے ہے سے ملتی نا یہی مضمون وہاں کھول کر ارے اس نے تو ایک ہی خدا بنا دیا سارے خدا ختم تک اکڑ جاتے تھے بھائی اکول ہونا اور وہ کہتے تھے اچھا تاریخ کواتینا کیا ہم چھوڑ دیں اپنے خداؤں کو لشاعر مجنون ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے مجنون دیوانے کے کہنے کی وجہ سے آپ کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں بل جا بالحق وصدق المرسلین اللہ فرماتا ہے نہ شاعر ہیں نہ دیوانے ہیں بل جا بالحق بلکہ آپ تو ان کے پاس سچ لے کر آئے ہیں اور سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے کہ سچ ان کو حلق سے اترتا نہیں وصدق المرسلین اور آپ نے رسولوں کی تصدیق کی ہے انکم لذائق العذاب العلیم او انسانوں ضرور بے ضرور تم وہ پیچھے چلنے والے بھی اور آگے چلنے والے بھی دونوں کے دونوں لذائق العذاب العلیم تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا وما تجزون الا ما تعملون اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی نہیں تم کو بدلہ دیا جائے گا مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے الا عباد اللہ المخلصین مگر ہمارے خالص کیے ہوئے بندے چنے ہوئے بندے اسی گندے ماحول میں سے کچھ بندے تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے اپنے مالک کو یاد کرنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ تنہا ہے جب وہ پیدا کرنے میں تنہا عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اولئک لهم رزق معلوم یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے معلوم رزق ہے ان کے لیے وہ روزی ہے یہ جو ان کو دنیا میں بتا دی گئی ہے ان کے لیے جنت کی وہ نعمتیں ہیں کیا کیا ہیں فوا کی ہو میوے ہیں وہ مکرمون اور ان کی عزت کی جائے گی ان کو ذلیل کیا جائے گا ان کی عزت کی جائے گی اور فی جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں علی سرور متقابلین تختوں پر بیٹھے ہوں گے متقابلین آمنے سامنے ہوں گے آمنے سامنے دیکھیے وہ بیچارے پیچھے بیٹھے ہیں کیوں پیچھے بیٹھے ہیں جگہ تنگ ہے جنت میں کوئی جگہ تنگ نہیں ہے سارے کے سارے آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ سب کی سب کائنات کی گول میں کانفرنس بنا دے بکاسن من معین یطاف گھمائے جائیں گے ان کے سامنے بکاسن وہ پیالے من معین جس میں نتری ہوئی شربت ہوگی بیضا سفید ہوگی لذت مزہ دینے والی ہوگی نشاری بین پینے والوں کے لیے اور دنیا میں اللہ کی نعمت چھوڑ کر کے وہ گندی بلا بھی پیتے تھے وہ گندی بلا نہیں لا فیہا غول اس کے اندر غول نہیں ہوگا ولا ہم عنہا ينزفون اور نہ اس کی وجہ سے وہ بک بک کریں گے غول کیا ہے غول کہتے ہیں سر درد کو اور امام بخاری رحمت اللہ نے کہا پیٹ درد کو نہ اس میں سر درد ہوگا نہ اس میں پیٹ درد ہوگا شاید دنیا میں کچھ ایسا ہوتا ہوگا جب وہ گندی بلا پیتے ہوں گے تو سر میں درد اور پیٹ میں مروڑ وہاں نہ پیٹ میں مروڑ نہ سر میں درد ولا ہم ہا ينزفون اور نہ وہ اس کی وجہ سے مت ماری جائے گی ان کی یہ ہمارا جموں والوں کا ترجمہ مت مارنا ينزفون نہ وہ بکواس کریں گے نہ وہ حواس باختہ ہوں گے اردو کا ترجمہ ولا ہم عنها ينزفون اور نہ وہ اس کی وجہ سے حواس باختہ ہوں گے وعندهم قاصرات الطرف اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں عین بڑی آنکھ والیاں کاننا کانہن گویا کہ وہ بیغن انڈے ہیں مخلون جو پردے میں رکھے ہوئے ہیں بہت زیادہ سفید بہت زیادہ صاف اللہ اکبر اور کہا گیا کہ خاص طور سے یہ شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ تشبیح ہے عرب کے شاعر اس کے ساتھ حسن کو تشبیح دیتے تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ یہ جنتی آپ اس میں ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے وہ جہنمی کی باتیں سنیں گالیاں ایک دوسرے کو تم نے گمراہ کیا ہم نے کہاں گمراہ کیا تھا اس کے مقابلے میں جنتی اقبل بَعْضُهُمْ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف یہ تساءلون باتیں کریں گے کہے گا ان میں سے کہنے والا قرین بے شک میرا ایک ترین ہوتا تھا ساتھی ہوتا تھا ساتھی کا مطلب کلیگ تھا پڑوسی تھا پاس رہنے والا تھا لیکن خدا کو نہیں مانتا تھا وہ عجیب باتیں کہا کرتا تھا مجھے یقول انک لمن المصدقین وہ مجھے کہا کرتا تھا آئن کیا تو بھی بے شک لمن المصدقین ضرور سچ ماننے والوں میں سے ہے یار کمال ہے دنیا نے ترقی کی چاند پر پہنچ گئی تو ابھی بھی جنت جہنم کی باتیں کرتا ہے تو بھی سچ مانتا ہے اس کو وہ مجھے کہا کرتا تھا اس طرح کی باتیں وہ کہاں گیا کم وقت جدھر جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے کیا کہاں وہ کہا کرتا تھا مجھے ایزا متنا جب ہم مر جائیں گے وہ تُرَابَا سورابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے وہ ایزامن اور ہڈیاں بن جائیں گے این تین کیا ہم کو دوبارہ جزا اور سزا دی جائے گی کیا ہم کو دوبارہ بدلہ دیا جائے گا اس میں مفول کا سگا دار یدین و مدین کیا ہم ہوں گے بدلے دیے ہوئے یہ لفظی معنی قال هل انتم مطلعون کہے گا کیا تم ہو جھانکنے والے اس کو یہ کون کہے گا اکثر مفسرین نے اکثر جمہور نے کہا یہ وہی کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے یار تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو اور بعد نے کہا کہ اللہ کہے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو کیا کہاں ادھر کہاں ہے وہ جنت میں وہ کہیں اور ہے کہاں ہے فتل تو وہ جھانک کر دیکھے گا جنت اوپر جہنم نیچے اوپر سے ایسے دیکھے گا جھانک کر کے فتلہ تو وہ جھانکے گا فراہ تو دیکھے گا اس کو فی سوا ان جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا تیرا بیڑا غرق ارے تو یہاں پڑا ہوا ہے جنت سے جہنم میں دیکھنا اللہ کی قدرت سے کوئی مشکل نہیں بالکل سامنے دیکھیں گے اور باتیں کریں گے آپس میں پال اللہ وہ کہے گا خدا کی قسم ان کت تلا تردینی تو تو کم وقت بے شک قریب تھا لطر دینی کہ میرا بھی بیڑا غرق کر دیتا یہ آسان ترجمہ لفظی معنی اردا اردان کے معنی کھڈے میں ڈالنا تباہی کی ہلاکت کے گھڑے میں ڈالنا تو تو یقیناً مجھے بھی ہلاکت کے گھڑے میں ڈالنے لگا تھا میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا یار لوگوں نے اتنی ترقی کی اور تو ابھی بھی کہتا ہے جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں مر کر کے حساب ہوگا یہ کیا عجیب باتیں کم وقت تو تو میرا بھی بیڑا گھر کر دیتا ولولا نعمت ربی اور اگر میرے رب کا کرم نہ نہ ہوتا لکنت من المحضرین تو میں بھی ہو جاتا حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے اور حاضر کا میں نے ترجمہ کرا دیا کیا بھول گئے گرفتار ہونے والوں میں سے جلدی بھول جاتے ہیں جو اس کو حاضر کیا جائے گا کہتے نا بھائی اس کو سمن آ گئے حاضر کرو تو پھر کیسے کرتے ہیں حاضر گرفتار کر کے تو میں بھی ہو جاتا گرفتار ہونے والے لوگوں میں سے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون اب اس کو بھی دیکھا اپنے آپ کو بھی دیکھا اور جنتی خوشی سے پھول گیا میں نے کہا آپ کو اسی میں رہنا ہے نا جنت میں اب تو موت بھی کبھی نہیں نہ آئے گی یہاں سے نکلیں گے بھی کبھی نہیں اور کیا مزے ہیں لیکن اس کو وہ یوں کہتا ہے کیا ایسا ہوگا اس کو کہتے ہیں استفام تلزز آدمی کبھی مزہ لینے کے لیے نا وہ سوالیہ انداز سے بات کرتا ہے ہے نا یہ جمعے کا دن عید کا دن ہے نا یہ ہے تو کپڑے نہیں لگیں گے کیا آج اس کو کہتے ہیں استفام تلزز علماء جانتے ہوں گے افما نحن بمیتین تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ اب نہیں ہیں ہم مرنے والے الا موتتنا الاولى مگر وہ ہماری پہلی موت وما نحن بمعذبین اور ہم نہیں عذاب دیے ہوئے ان الفوز العظیم بے شک یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے لمثل هذا اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون چاہیے کہ کام کرنے والے کچھ کام کریں ہائے ہائے دنیا میں کامیابی حاصل کرتے رہے جی فلاں کو عہدہ ملا میرا لڑکا رہ گیا فلاں فلاں جگہ پہنچا میرا بیٹا رہ گیا اور اس کامیابی کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو کرو خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم رزوم تتبین الاشیاء جب آدمی کو دھوپ نظر آئے تب سائے کی قیمت معلوم ہوتی ہے اندھیرا دیکھے تب روشنی کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور آسان بات تو یہ کہ بڑھاپا دیکھے تو جوانی کی قیمت معلوم ہوتی ہے اب یہ جنت کی نعمتیں دیکھیں مگر جہنم کو سزا بھی دیکھو تبھی تو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ازا علی کا خیر او انسانو فیصلہ کرو کیا یہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں ہم شجرت الزقون شجرت الزقون یا تھور کا درخت بہتر ہے تھور کا درخت تھور سنا کبھی نہیں سنا جموں والے تو جانتے ہیں کشمیری نہیں سمجھتے یہ ایک درخت ہوتا ہے بکری کے کان کی طرح ایسا اس کے وہ پتے ہوتے ہیں ہاں؟ اور اس کے ساتھ اتنے لمبے لمبے کانٹے وہ چاچا باغلی سے پوچھنا کیسا ہوتا ہے وہ اور اگر اس کا دودھ کہیں پر لگ جائے تو اسی جگہ پھوڑا ہائے ہائے یہ تو دنیا کا تھور ہے وہ جہنم کا تھور کیسا ہوگا وہ ان کو کھانے کے لیے ملے گا اب بتاؤ یہ جنت کی نعمتیں تم کو چاہیے کہ تھور کا درخت چاہیے تم کو انا جالنا فتنة اتنا تل ظالمین اور ہم نے اس تھور کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا آزمائش کا مطلب ظالم جب سنتے تھے نا پرانے پاک میں کہ تھور کا درخت کہتے ہیں یار کمال بات ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ جہنم دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جہنم کے بیچ میں درخت پیدا ہوگا بھائی درخت پانی میں ہوتا ہے کہ آگ میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے ظالموں کے لیے آزمائش ان شاء بے شک یہ ایک درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم یہ نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کتنے جانور ہیں جن کو آگ میں پیدا کرتا ہے آگ میں مرتے ہیں ہم اگر پانی میں گر جائیں تو ڈوب کے مرے مگر مچھلی باہر نکلے تو مر جائے وہ درخت ایسا ہوگا جہنم میں ہی پیدا ہوگا اور کیسا بدبخت درخت ہوگا اللہ محفظ نامین آئے آئے کل روحا کا نہ روس شیاتی اس کے گچھے تو ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر گچھے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر شیطان سے کیا مراد ہے بعض حضرات نے کہا کہ بڑے بھیانک قسم کے ڈرانے جو بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں نا ان کو بھی عرب شیطان کہتے تھے تو اس کے گچھے ہوں گے جیسے سانپ کے سر اور دوسروں نے کہا نہیں شیطان سے مراد شیطان ہی ہے تو آدمی تشبیح تو اس چیز کے ساتھ دیتا ہے نا جس کو دیکھا ہوا ہو نہیں سمجھے جس کو دیکھا ہوا ہو تو اسی کے ساتھ تشبیح دیتا ہے نا بھائی فلانی چیز کیسی ہے کسی نے پوچھا کہ آپ کا محبوب کا چہرہ کیسا ہے اس نے کہا گول روٹی کی طرح بیچارے کو پیٹ میں چوہے ناچ رہے تھے تو اس کو روٹی سمجھ میں آئی دوسرے سے پوچھا تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے کہتے چاند کی طرح چمکتا ہوا اپنی اپنی تشبیح ہے تو یہ شیطان تو ہم نے دیکھا نہیں کہا نہیں آدمی کے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے پھر اس کے ساتھ آدمی دوسری چیز کو تشبیح دیتا ہے نہیں دیتے دنیا میں اگر کوئی عورت کوئی بچی وہ بال پھیلا کر کے بیٹھی ہوئی ہو کپڑے گندے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں چڑیل کہاں سے آئی تو کوئی پوچھے بھائی چڑیل تو نے دیکھی اسی طرح کی تھی کیا کہتے دیکھی میں نے بھی نہیں مگر سنی ہے اور اگر کوئی لڑکا گندا سا تو اس کو کیا کہتا ہوں بھوت پتہ نہیں کدھر سے نکلا یہ بھوت تو شیطانوں کا بھی تصور تھا موجود ان کے سر ان کے گچے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر لَا لا مِنْهَا تو وہ اس میں سے کھائیں گے فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تو اس میں سے پیٹوں کو بھریں گے ثُمَّ ان لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ منہ پھر ان کے لیے اس کھانے کے اوپر لشوبن ملاوٹ ہوگی پینا ہوگا من حمیم ابلتے ہوئے پانی کا وہ ابلتا ہوا پانی ملا ثم اتنا مرجعہم لیل الجحیم پھر ان کا لوٹ کر جانا ہوگا جہنم کی طرف ادھر آگ میں بھیجا وہاں پر تھور کا درخت کھایا پیٹ میں آگ لگی ہائے پانی ہائے پانی ادھر ابلتا ہوا پانی ملا پانی سے پھر آگ لگی پھر واپس جہنم میں یہی ان کا سلسلہ رہے گا انہوں نے جرم کیا کیا تھا قرآن پاک اکثر کیا کرتا ہے جب آخرت کی سزا کو بیان کرتا ہے تو گویا کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزا ان کو کیوں دی گئی ابھی پیچھے کہا تھا اتنی سخت سزا کہا کیوں دی گئی کہا اس لیے دی گئی جب ان کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اکڑ جاتے تھے اور کچھ کہو ٹھیک لیکن کہو کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جی کمال ہے پھر یہ مٹی کے ڈھیر ہیں پھر یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے اکڑ جاتے تھے اور یہاں جب کہا کہ اتنی سخت سزا ہوگی آدمی حیران ہوا کہ وہ مالک جو رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے شکور ہے ستار ہے وہ اتنی سزا دے گا کیوں دے گا انہم آبا آباءہم اس لیے کہ انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو ضالین لین کے وہ گمراہ تھے باپ دادا کو پایا ان پڑھ تھے اور گمراہ تھے ہدایت پر نہیں تھے فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ آساری تو یہ ان کے نقش قدم پر دوڑ پڑے یہ ان کے نقش قدم پر دوڑ پڑے یوں ہو علماء کرام یہ مجہول کا سیگا ہے لیکن کچھ الفاظ ہیں سرح کے مطابق کہ وہ لا یوسط اللہ مجہولا وہ نہیں استعمال ہوتے مگر مجہولی استعمال ہوتے ہیں تو ترجمہ معروف کا کرتے ہیں فہم اعلی آثاراہون تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑ پڑے باپ دادا کو دیکھا جاہل ان پڑھ گمراہ کسی کوئی اس کے پاس راستہ نہیں تھا نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی اب اس نے دیکھا اس کو بھی یہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ پڑا اسی شرک میں مبتلا اور دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا نہیں مجھول کا ترجمہ مجہول کا کرو تو پھر کیا ترجمہ کرتے ہیں ان کو ان کے نشانے قدم پر دوڑایا جاتا تھا کون دوڑاتا تھا یہ مذہب کے گرو گھنٹال وہ کہتے تھے کہ جی نہیں نہیں یہ بزرگوں کا راستہ اسی پر چلنا ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے تو بہت لوگ گمراہ ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا گمراہوں میں سے ہوں اس کی تحقیق کرنی تھی وَلَقَدْ ضَلَّ اور یقیناً گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے اکثر الاولین اکثر پہلے لوگ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور دکھ یہ نہیں کہ باپ دادا کے راستے پر چل پڑے عقل سے کام نہیں لیا اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے پیمبر بھی بھیجے عقل بھی دی نہ اپنی عقل سے کام لیا نہ پیمبروں کی بات مانی خود کچھ جانتے نہیں اور کسی کی مانتے نہیں تھگے ہوں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ کے ہم نے یقیناً بھیجا تھا ان کے بیچ میں ڈرانے والے کو فنظر تو دیکھ میرے محبوب کئی فکان عاقبت المنظرین کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا الا عباد اللہ المخلصین مگر وہ جو ہمارے خالص کیے ہوئے بندے آپ کے تازگی کے لیے ہاں، ایک بات سناتا ہوں لطیفہ سنایا جاتا ہے مگر اس سے ملتا جلتا جانتے کچھ نہیں انبیاء کرام کو بھیجا ان کی بھی نہیں مانی ایک تو جانتا نہیں اور اوپر سے میں مانتا نہیں تو ہمارے مولانا منیر صاحب سناتے ہیں نا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی کرانی تھی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو دوں گا جس میں سو خوبیاں ہوں گی اور اگر سو کے بجائے ننانوے بھی ہوں گی تو تب بھی نہیں دوں گا سو ڈگری ہوں تب دوں گا کہتا ہے لڑکی جوان ہوگی پریشان اس کو کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے ایک بندہ آیا اس نے کہا بھائی تیرے اندر کیا خوبی کہا میں ڈاکٹر ہوں تو ایک ہی ہے باقی ننانوے تیرا باپ لائے گا دوسرا آیا کہا تو کون کہا میں انجینئر کا تو ایک ہی تو ہوئی باقی کہاں سے لائے گا تیسرا آیا اس نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں انجینئر کا دو ہی ہوئے کہتا کرتے کرتے پانچ چھ ہوئے خوبیاں نہیں ملتی تو پریشان ہو گیا کیا کرو سر پکڑ کے رہ گیا قسم کھا لی ہے قسم بھی پوری کرنی ہے تو ان وہ کہتے چونکہ وہ پنچ ہی رہنے والے تو دوسری جگہ کا نام لیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے اس لیے کہتے پھر آ گیا میرا پورچی اس نے کہا کہ میرے اندر ہیں ننانوے خوبیاں ایک ہے خرابی میں پہلے اقرار کرتا ہوں بھائی ننانوے خوبیاں مگر ایک خرابی ہے خرابی تم دور کر لو تو خوبیاں میں بتا دیتا ہوں تو شادی ہو جائے گی تو اس نے کہا یار شکر کرو کم سے کم کچھ نہ کچھ راستہ تو نکل آیا ننانوے تو ہیں ایک جو خرابی ہے وہ تو چٹکیوں میں دور کر دوں گا میں اس کی فکر مت کرو تو اس نے فٹافٹ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ لڑکی کو بیاہ کے دے دیا اور جب بیاہ دیا اس نے کہا بتا تیرے اندر خرابی کیا ہے تاکہ میں وہ دور کروں اس کے بعد تو اپنی خوبیاں بتانا اس نے کہا خوبیاں میں بتا دوں گا پہلے میری خرابی کا سوچ لو آپ اس نے کہا اچھا بتا کیا خرابی ہے اس نے کہا ایک تو میں کچھ جانتا نہیں دوسرے کسی کی مانتا نہیں <laughs> تو تیرے اندر خوبی کون سی رہی ہر دور کے اندر شرک پسند طبیعتوں کا یہی کام ہے آج بھی ہے کہ نہ جانتے کچھ نہیں اور مانتے کسی کی نہیں قرآن سناؤ حدیث سناؤ بزرگوں کی باتیں سناؤ نہیں مانیں گے اور جانتے کچھ نہیں اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں لیکن بات سنیے میری تو میں کہتا ہوں عالم نہیں تو پھر کیا تو جاہل ہے تو جاہل ہے تو پھر عالم کی سننا کہتے لیکن لیکن کا مطلب کہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں ولقد نادانا بالکل آپ نے سنا ہوگا بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں آدمی لیکن ہوں میں ان پڑھ بالکل انگوٹھا مارتا لیکن ہوں میں بڑا ہوشیار میری بات سنو دوسرے کی نہیں مانوں گا میں اور جاہل کی یہی پہچان ہوتی ہے فارسی والے کسی نے تڑپ کر کہا تھا آنکس کے نہ دانت و دانت کے دانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت جو آدمی کچھ نہیں جانتا اور خیال یہ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس کو کبھی علم نصیب نہیں ہوگا وہ جہالت کے اندر ہی مرے گا کیوں جائے گا نہیں کسی سے پوچھنے کے لیے اس کو گمانا مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے آج امت بھی اسی گمراہی میں مر رہی ہے بے شمار لوگ جانتے نہیں مگر سننا بھی نہیں چاہتے وَلَقَدْ نَادَانَا مُحَمْ یقیناً ہم کو پکارا اوپر بات آئی دو قسم کے بندوں کی ایک منظر کی ایک منظر کی منظر جن کو ڈرایا گیا اور منظرین جو ڈرانے کے لیے آئے تھے آگے لمبا تفصیلی تبصرہ چل رہا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی منظر بھی آئے مگر منظر بھی موجود تھے اور جو کام مکہ والے کر رہے ہیں ہر دور کے لوگ وہی کام کرتے رہے نَادَانَا نُوحًا اور یقیناً ہم کو پکارا تھا نوح علیہ السلام نے ایک زمانے تک دعوت دیتے رہے نہیں مانا لوگوں نے آخر ہم کو پکارا اور کیا دعا کی تھی یاد ہوگی کیا کہ دعا کی تھی رب انی مغلوب فانتصر میرے مالک میں تو شکست کھا گیا اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے فلنعم المجیبون تو کتنے اچھے تھے ہم جواب دینے والے وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی من الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑے کرب سے کرب کا لفظی معنی غم کرد کا لفظی معنی دکھ اور درد بہت بڑے دکھ اور درد سے ہم نے ان کو نجات دی تو یہ دکھ اور درد تھا کیا جس سے نجات دی کہتے ہیں کہ قوم کو جو شرک میں مبتلا دیکھتے تھے اس سے گھل رہے تھے اس سے وہ تڑپ رہے تھے یہ سب سے بڑی کوفت تھی اس سے پروردگار نے ان کو نجات دی اور قوم کی طرف سے جو اذیتیں تھیں وہ بھی کرب عظیم تھا وجعلنا ذریتهم الباقین اور بنایا ہم نے ان کی اولاد کو وہی رہے باقی رہنے والے یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے لیکن جو باقی دنیا چلی وہ صرف حضرت کرنے علیہ السلام کی اولاد سے چلی لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ان کی اولاد سے چلی اس میں کوئی دو رائے نہیں مگر دوسروں کی بھی اولاد رہی واللہ عالم وجعلنا ضروری اور بنایا ہم نے ان کی اولاد کو ہم الباقین وہی رہ گئے باقی رہنے والے اولاد کتنی تھی بیٹی کوئی نہیں تھی بیٹے چار تھے ایک تو کنان آپ اس کا سن چکے ہو وہ تو نافرمان تھا تین بیٹے اور تھے ایک کا نام یافت ایک کا نام سام ایک کا نام خام کہا جاتا ہے کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے نہیں یہ عرب کے لوگ ہیں گلف کے یہ سب کے سب سامی ہیں اور جو حبشہ وغیرہ سائڈ کے ہیں یہ سب کے سب حامی ہیں حام کی اولاد کے اور یورپین وغیرہ اور یہ موٹی ناک والے یہ سب کے سب یافت کے اولاد واللہ عالم ہمارے پاس اس کے کوئی ایسے شواہد نہیں کہ ہم کہیں یہ پکی بات ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے انا نا نہیں چھوڑ گیا وہ ترک نہ فی الآرین اور چھوڑا ہم نے حضرت علیہ السلام پر فی الآخری بعد والوں میں کیا چھوڑا یہ چھپا ہوا ہے سنا ان حسنا ان کا بہترین تذکرہ چھوڑا ان کا ذکر خیر چھوڑا اور یہ مضمون میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا دو نعمتیں ہیں اللہ کی عجیب قسم کی دو باتیں ماننے والوں کو فرما برداروں کو دنیا میں ملتی ہیں نہ فرمانوں کو دنیا میں ملتی ہیں کیا فرما برداروں کو ملتا ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر دنیا میں ان کا ذکر خیر رہتا ہے جو ان کا نام سنتا ہے اچھائی سے لیتا ہے ان کا نام اس کے اندر محبت کے جذبات امڑ پڑتے ہیں اور نافرمانوں کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو ان کے کام کرنے والے گویا ان کی پارٹی والے بھی کہتے ہیں لانت ہو فرعون پر تم بس بڑا برا آدمی تھا حالانکہ تم بھی تو فرعونی ہو بھائی کام تو وہی کر رہے ہو لیکن پھر بھی لانت کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سلا ملتا ہے وترکنا علی فی الاخرین اور چھوڑا ہم نے بعد والوں کے اندر ان کا ذکر خیر ذکر خیر کس کا ترجمہ ترجمام بھی کا سلام نوح فی العالمین سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر دنیا جہان میں اور بعد نے کہا یہ بدل ہے پچھلی آیت کا تفسیر ہے کہ ذکر خیر کیا چھوڑا کہ دنیا بھر کے اندر ان کے لیے سلام سلام حضرت علیہ السلام علیہ السلام ان بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو بے شک وہ ہمارے ماننے والے بندوں میں سے تھے اغرقنا الاخرین پھر بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا وَإِنَّ ان من شیعہ اور بے شک ان کے خاندان میں سے شیعہ ان کے گروہ میں سے ان کی جماعت میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی جماعت کا مطلب کیا جس طرح توحید کا کام وہ کرتے تھے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے جس طرح ان کے گھر کا دشمن تھا کنعان ان کا اور بیوی دشمن تھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ان کا باپ تھا وغیر ذالکہ اسی جو حالات ان کے ساتھ تھے وہی حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے جا اور ربه بقلب سلیم یاد کیجئے جب وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر سلامتی والا دل لے کر سلامتی والے دل سے مراد ایسا دل لائے جس میں گناہوں کا کوئی اثر نہیں جس میں شرک کا کوئی اثر نہیں جس میں غیر کی محبت کا کوئی داغ نہیں کوئی دبا نہیں اللہ اکبر اذ علی ابھی یاد کیجئے جب انہوں نے کہا تھا اپنے ابا سے وقومی اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو عفقن آلیہتن دون اللہ تریدون تریدون عفقن آلیہتن یوں ہے کیا جھوٹ آلیہتن خدا کیا جھوٹے یا جھوٹ کی خاطر آلیہتن تم کچھ خداؤں کو چاہتے ہو دون اللہ اللہ کے سوا آلیہتن یا تو مفول لہو کیا جھوٹ کی وجہ سے جھوٹی باتیں بنانے کی وجہ سے تم اللہ کے سوا دوسرے معبود چاہتے ہو اور یا اس آلیہتن ان کو مبدل منو بدل بنا دیجئے جھوٹے خدا چاہتے ہو اللہ کے سوا فما ظنکم برب العالمین تو کیا گمان ہے تمہارا جہانوں کے پروردگار کے بارے میں ایک طرف جہانوں کا پالن ہار اور دوسری طرف یہ بے بس مخلوق ان کو اس کے برابر سمجھتے ہو نظرا نظرا تنف ہوں تو انہوں نے دیکھا ایک نگاہ اٹھا کر کے فنجوم ستاروں میں تھوڑا سا غور کیا اور فقال انی سکیم تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں ستاروں پر کیوں غور کیا مشہور بات یہی ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ستارے جو ہیں وہ شاید نفع نقصان کے مالک ہیں لیکن یہ بات بھی تھوڑی کمزور ہی ہے فنظر نظرتن فی النجوم تو انہوں نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر یہ فرمایا انی نجو سقیم کہ میں بیمار ہوں یعنی تم حاجت روا اور مشکل کشا ستاروں کو سمجھتے ہو میرے نزدیک یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں فقال انی سقیم تو فرمایا میں بیمار ہوں بیمار کس بارے میں تھے تفسیروں میں لکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے انسان کو اور سب سے بڑی تکلیف تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھی قوم اور جہنم میں جا رہی تھی تو کیا یہ تھوڑی تکلیف تھی یہ تکلیف تھی کہ تم شرک میں مبتلا ہو اور میرے سامنے سامنے جہنم میں جا رہے ہو میں اس پریشانی میں ہوں فتح مدبرین اور جب انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو لوگوں نے ان سے منہ موڑا پیٹ دکھاتے ہوئے مطلب لوگ چلے گئے میلے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے گھر میں کے اندر لیکن یہاں آپ کہیں گے کہ وہ بیمار تو تھے نہیں یعنی جس بیماری کو لوگ سمجھتے تھے ویسے بیمار تو نہیں تھے تو انہوں نے کیوں کہا سقیم یہ تین باتیں ہیں بخاری شریف میں بھی آپ پڑھیں گے کہ تین باتیں جس کے لیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے تین باتیں خلاف واقعہ نکلی ایک تو یہ بات نکلی کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا وہ کہ توڑا خود ان کو اور فرمایا کہ اس بڑے نے توڑا ہے اور تیسرا کہ حضرت سارا کو کہا کہ یہ میری بہن ہے یہ لمبی باتیں ہیں میں مختصر کرتا ہوں حقیقت میں یہ نوز باللہ جھوٹ نہیں ہے اور انبیاء کرام جھوٹ بولیں جھوٹ تو گناہ ہے اور انبیاء تو نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے مگر اپنی شان کے اعتبار سے اس کو خلاف واقعہ بات سمجھ رہے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ خلاف واقعہ بات نہیں ہے حضرت سارا ان کی دینی بہن تھی اس میں کیا دور ہیں ہر مرد اور عورت آپس میں دینی بھائی ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھی بھائی ہیں اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس بڑے نے کیا تھا یہ جھوٹ اس لیے نہیں کہ جب آدمی اپنے محاورے میں بولتے ہیں تو اس وقت میں اس طرح کی باتوں سے جھوٹ مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہے ہم نے میوات کے علاقے میں دیکھا ایک لمبی چوڑی قوم ہے تو ان کے بڑے ایمان لائے تھے تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ سبب کیا بنا تھا ان کے ایمان لانے کا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے قریب میں زیادہ پرانے نہیں ایمان لائے قریب میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا یہاں کام لیا تو ایک وقت میں وہ صبح کو جا رہے تھے کہیں تو دیکھا ایک آدمی کنویں سے پانی نکالتا ہے اور ادھر کو پھینکتا ہے ایسے ادھر پھینک رہا ہے مشرق کی طرف تو انہوں نے بھی آستینیں چڑھائیں اور وہیں کنویں سے پانی نکالنے لگے اور ادھر پھینکنے لگ گئے ادھر پھینکنے لگ گئے وہ سمجھ گیا میری مزاق اڑا رہا ہے وہ غصہ ہو گیا نے کہا ملنا تیرا دماغ ٹھیک ہے نے کہا میرا تو ٹھیک ہے آپ کا بھی خیر ٹھیک ہے نا کہا تو یہ کیا کر رہا ہے تو کہا آپ کیا کر رہے ہو کہا میں تو سورج کو پانی دے رہا ہوں چندرما کو نہا رہا ہوں تو کہا میں کعبہ کو پانی دے رہا ہوں اس نے کہا کعبہ کہاں کس کو کہتے ہیں کعبہ کہاں سمندر پار ہے عرب میں ہوتا ہے اللہ کا ایک گھر ہے اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز میں توجہ پیدا کرتے ہیں اور سب کی ایک مرکزیت رہتی ہے اس نے کہا کعبے کو پانی جا رہا ہے اس نے کہا کعبہ تو زمین پر ہی ہے تو سورج کو پانی جا رہا ہے کچھ تو پنڈت جی کام لو عقل سے اسی بات کے اوپر اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا اب یہ کعبہ کو پانی دے رہا ہوں بغیر تو جھوٹی بات ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ایسے موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں بولتے ہیں اور سقیم بیمار تو تھے ہی لیکن انہوں نے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس کو خلاف واقعہ سمجھیں گے فما ظنکم برب فتول کہاں پہنچ گئے ہاں یہ فتولوا عنہ مدبرین تو وہ مڑے ان کو پیٹ دکھاتے وہ فراغ الی حتین فقال الا تاکلون تو چپکے سے گئے آہستہ سے گئے ان کے عالیہ کی طرف فقال الا تاکلون تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو ہر ایک کے سامنے کچھ نہ کچھ چناوے کا رکھا ہوا ہوگا کچھ شربت رکھا ہے پھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ رکھا ہوا کہا کھاتے نہیں ہو کافی کچھ مال پڑا ہوا ہے مالا لا تنطقون تم کو کیا ہو گیا باتیں کیوں نہیں کرتے ہو جواب دو مجھے اور کیا جواب دیتے فراغ علیہم ضربم بالیمین تو ٹوٹ پڑے ان کے اوپر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے فراغ علا چپکے سے گئے آہستہ سے گئے اور فراغ علا ٹوٹ پڑے ٹوٹ پڑے ان پر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے سب کو توڑ پھوڑ کر کے بڑے کو رہنے دیا بات الیہ نہیں تو لوگ متوجہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے ہانپتے کھانپتے اس کو کہتے ہیں ہائے کیا ہو گیا کیا ہو گیا اور ستیہ ناس ہو گیا ہیں سب خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا تعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو واللہ خلقکم حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا وما تعملون اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ان کو بھی پیدا کیا ابن له بنيانا لوگوں نے کہا یہاں اختصار ہے پیچھے ہم تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں کہ سب نے مل کر مشورہ کیا اور پھر ایک بہت بڑا آوا بہت بڑا انہوں نے وہ آگ کے لیے ایک ڈھیر لگایا لکڑیوں کا ابنو لہو بنیانا انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت بڑی عمارت بناؤ اس کو لکڑیوں سے بھرو اس میں آگ لگاؤ فالکو ہو فل جہین پھر ڈال دو اس کو انگاروں میں دیکھتے ہوئے شولوں میں فارادو بھی قیدا انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی چال چلنے کا تو ہم نے کر دیا انہیں کو نیچے رہنے والے یہ میں وہاں بتا چکا کہ قید کیا تھا تدبیر کیا تھی سازش انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک سازش کی تھی سازش کیا تھی وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سچ پر مارے وہ تو مان چکے تھے خود ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے سورے انبیاء کے اندر کہ خود مان گئے کر چکایا کہنے لگے انکم ظالمون تم ہی ظالم ہو باپ تو صحیح کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے نہیں نہیں کچھ بات بھی ہے تب بھی ہمارا قومی مسئلہ ہے اکٹھے ہو جو سارے تو بات تو مان گئے تھے اب ابراہیم علیہ السلام کو کیوں آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ ان کی کوئی شکتی نہیں ہے ان کو توڑ پھوڑ دیا یہ کچھ نہیں کر سکے بلکہ ہم یہ کہہ سکیں لوگوں کو دیکھا نا جو ہمارے کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے اوپر یہ مار پڑتی ہے یہ سازش کی تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ پتھر بھی کچھ نہ کچھ تو دیتے ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہیں آج بھی آپ سنتے نہیں ہیں ہاتھ لگا دیکھو بیڑا غرق ہو جائے گا میں نہیں ایسا کر سکتا وہ اتنے لوگوں نے توڑ پھوڑ دی ان کے بیڑے کیوں نہیں غرق ہوئے بھائی جب وہ نہیں مرے تو تم کیوں مر جاؤ گے ہیں بہت برائی بیان کرتے ہیں ویسے جھوٹی بات ہے وہ سچی بات نہیں ہے کہ وہ غزنی سے آتا تھا صرف کس لیے جی ہیں مورتیاں توڑنے کے لیے سوالیہ اس کا بیڑا کیوں غرق ہوا مگر کبھی اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا تھا یہ چال چلنے کا کہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھائیں کہ یہ بڑی شکتی والی ہستیاں ہیں ابراہیم کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا بس اللہ فلیم وہ ہم نے کر دیا انہیں کو نیچے رہنے والے اور ذلیل اور رسوا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں ہوا وہ آگ باغ بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام باغ میں ٹہل رہے ہیں کھیل رہے ہیں اللہ اکبر کتنے ذلیل ہوئے ہوں گے اس وقت میں وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین مگر بڑی ضدی قوم تھی اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب ان کے بیچ میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں فرمایا انی ذاہب میں جانے والا ہوں رب ربی اپنے رب کی طرف سے یاتین قریب مجھے راستہ دکھائے گا رب الصالحین اے پروردگار تو مجھے عطا فرما نیکوں میں سے پہنچ گئے شام چلے گئے شام میں اکیلے ہیں کوئی بچہ نہیں اولاد نہیں تو اللہ سے مانگا ہے پروردگار نیک اولاد عطا فرما اے شرنا بغلام حلیم تو ہم نے عطا فرمایا ان کو ایک بچہ حلیم جو بہت برداشت کرنے والا تھا فلما بلغ ما ہو تو جب پہنچا وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے کی عمر کو دوڑنے کی عمر کو اور یہ کتنی عمر تھی کسی نے کہا سات سال آٹھ سال نو سال دس سال بارہ سال تک کی روایتیں سات سے لے کر بارہ سال تک کی روایتیں اور یہ ابھی کہاں پہنچے پہلے تو حکم آ گیا کہ ان کو مکہ میں چھوڑ کے آؤ مکہ میں چھوڑ دیا اس کے بعد آتے رہتے ہیں بیچ میں پھر دوبارہ یہ حکم ملا کہ اب فلما بلغ هو سعيا جب پہنچے وہ ان کے ساتھ چلنے کی عمر کو دوبارہ حکم ملا کیا حکم سنیے قال یا بني فرمایا او میرے پیارے بیٹے انی في المنام بے شک میں تجھ کو دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحک کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو ماذا ترى تو دیکھ تیرے تیری کیا رائے ہے دیکھ تیرا کیا خیال ہے میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھنے والے نہیں لیکن دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کے جذبات کیسے ہیں اور خواب میں دیکھا ہے یہ اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے ابا تفعل ما عمر فرمایا میرے پیارے ابا اس ما عمر کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ستجدنی نشا اللہ ان قریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے فلما اسلم تو جب دونوں نے اللہ کی فرما برداری کر لی دونوں جھک کے اللہ کے حکم کے آگے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ لبین يَتُلُّ یا تلو اور پچھاڑا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لل پچھاڑا یعنی لٹایا لل جبین کے بل اور جبین کے معنی غلطی سے لوگوں میں پھیل گئے کہ پیشانی کے بل اور اس کے اوپر پھر وہ دوسری روایتیں بھی کرتے ہیں کہ بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے پیشانی کے بل لٹانا کہیں آپ کو میرا چہرہ دیکھ کر کے ترس نہ آ جائے جبین پیشانی کو نہیں کہتے جبین کہتے ہیں یہ پیشانی کی سائڈ کو یہ یہ جو جس کو ہم کن پٹی کہتے ہیں اردو والے ہمارے پٹ پٹی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہوں گے یہ سائڈ والے پٹ پٹی کہتے ہیں سبحان اللہ تو کن پٹی یا پٹ پٹی اس کے بل لٹایا ان کو تو پہلو کے بل لٹایا ماتے کے بل نہیں لٹا دیا ان کو اور چھری رکھ دی گردن پر پروردگار نے فرمایا ابراہیم ونا دینا نہ ہو ابراہیم ہم نے آواز لگائی او ابراہیم قد سب تک تر رو یا یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا وہی کو تو سارے نبیوں نے سچ کر دکھایا خواب خواب کبھی خیال تو جاتا ہے حالانکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے تو تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا پھر بھی خیال جاتا ہے کہ یہ خواب ہے انا ان محسن بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے نیکی کرنے والوں کو ان انہاد البلاء المبین بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی کھلا امتحان تھا ابراہیم اس امتحان میں پاس ہو گئے وہ بذبح عظیم اور ہم نے ان کو فدیے میں دیا ایک بہت بڑا ذبیحہ بہت بڑا ذبیحہ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جنت سے مینڈا آیا اس لحاظ سے یہ بہت بڑی قربانی تھی اور یا اس لحاظ سے بزی بحن عظیم کہ ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم کام کے لیے ایک زبردست کام کے لیے چل پڑے تھے تو ہم نے ان کو زبردست فدیہ دیا بترکھنا علی ہفرین اور چھوڑ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام میں بھی بعد والوں میں کیا چھوڑا ابراہیم علیہ السلام پر صناعن حسن ان کا بہترین تذکرہ سلام علی ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر بھی کذالک نجز المحسنین اسی طرح ہم جزا دیتے نیکوں کو انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں سے نبی من الصالحین یہ واقعہ تو حضرت اسماعیل کا ہوا اس کے بعد ہم نے بشارت کی ان کو حضرت اسحاق کی جو نبی ہوں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے یا تھوڑی سی ایک بات سن لیں یہودی اور عیسائی دونوں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں دونوں ایک جھوٹ کے اوپر زور لگا رہے ہیں کیا کہ ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو نہیں بلکہ حضرت اسحاق کو چلے تھے وجہ اس کی تاکہ یہ شرافت ہم کو نصیب ہو جائے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسماعیلی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جھوٹی بات کے اوپر چلو خیر جھوٹ پر وہ سارے جھوٹ پر کھڑے ہیں اس سے کیا غرض لیکن دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ بعض دفعہ قرآن کی یہ آیت پیش کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہتے ہیں جی یا بنیا اے میرے چھوٹے بیٹے تو چھوٹا بیٹا تو حضرت اسحاق تھا تو حضرت اسحاق کو ذبح کیا نہ کہ حضرت اسماعیل کو میں نے اسی لیے چھوٹا نہیں میں نے کیا ترجمہ کیا میرے پیارے بیٹے یہ چھوٹا جو یا ہے یہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے پیار کے لیے بٹوا ہے میری پتری ہے میرا پتر یہ جو ہم چھوٹا کر کے بیان کرتے ہیں پتری پتری تھوڑی وہ تو پتر ہوں لیکن پھر کیا کہتے ہیں میری پتری کیوں پیار کے لیے میرے بٹوے چھوٹا بیٹا پیار کے لیے ہے اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے بکول ان پادریوں کے بیوقوفوں کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو اسماعیل کا واقعہ گزرا وہ بشر نہ ہو بھی اسحاق اور ہم نے پھر بشارت دی حضرت اسحاق کی ان کی تو اب بشارت مل رہی ہے ذبح کہاں ہوئے وہ نبی من الصالحین جو نبی تھے نیکوکاروں میں سے تھے اور پھر حضرت اسحاق کی جب بشارت ملی تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ زندہ رہیں گے اور ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا آپ کا پوتا ان کا نام ہوگا یا آپ تو اگر ذبح ہو جائیں گے تو پوتا کیسے ہوگا وبا رکھنا علی ہی والا اسحاق اور برکت دی ہم نے ان پر بھی اور حضرت اسحاق پر بھی وہ منظریت ہی ماں محسن اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں وہ غالم الفطی مبین اور ظالم بھی ہیں اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنے والے کلم کھلا ایک اور جہالت اس کو بھی سمجھتے چلیے گا ایک طبقہ انسانوں کو بے وقوف بنا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے وہ نوز باللہ شرف کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے کہ تمام بزرگ غیب جانتے ہیں کیسے غیب جانتے ہیں کہتا غیب جانتے تبھی تو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہر وقت میں ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ہم پکارتے ہیں بالکل ہمارے پاس ہوتے ہیں اور پھر انبیاء کے لیے بھی اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اور اس بودے عقیدے کی کس طرح کلی کرتا ہے آپ نے پیچھے پڑا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا اگر ابراہیم علیہ السلام عالم اور غیب ہوتے تو ایسا کرتے بولیے نہیں کرتے اور سارا کچھ کر کے اور جب ان کو دیکھا کھانا نہیں کھا رہے تب پریشان ہوئے کا امن منکم وجلون ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ابھی کیا چکر ہے تمہارا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے اور وہ بھی کیا سمجھے کہ مہمان ہیں یہاں پر بھی اگر ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو پہلے ان کو پتا چل جاتا نا کہ میرے بیٹے کو زبانی کرنا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ صرف میرا امتحان لینا چاہتا ہے میں چھری رکھوں گا بس اللہ تعالیٰ کہہ دے گا بس کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کوئی امتحان ہوتا بولو پھر یہ تو ڈرامہ ہوتا ایک آدمی کو پورا معلوم ہے کہ مجھے نہیں ماریں گے اور اس کے بعد میں ہے اس کو کہیں کہ مار دوں گا تجھے وہ کہتا ہے ہیں مار دیں اس کو معلوم ماریں گے نہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی اگر غیب جانتے تو یہ کوئی امتحان ہوتا ان کو پتا ہے کہ خالی چھری رکھنی ہے یہ خالی نوز بلّہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو اس طرح تو لوگ صبح شام بچوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں پھر یہ کون سا امتحان ہوتا کیسے ظالم لوگ ہیں قرآن نے بھی ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں استغفر اللہ ان چیزوں سے لوگوں کی نگاہ ہٹاتے ہیں اور دوسری کچھ بےحودہ باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر کے ان کو سناتے ہیں تبھی تو حافظ چراغ صاحب نے فرمایا تھا نا بڑے تڑپ کر کے کہتے میں جب سنیاں ہوئی دور خرابی اے پر ظالم دنیا داراں رکھیا نا وہابی جو قرآن کی باتیں سنتا ہے پیاری پیاری اس کی ساری خرابی دور ہوتی ہے لیکن جس کی دور ہوئی خرابی بن گیا وہ وہابی اور فرمایا بند کرو تے پوچھو ایک کین قرآن شتابی اگر بند کر کے پوچھے بھائی کیڑی کتاب ہے تو وہ ہے نا شتابی کہتے ہیں جلدی جلدی کہتے فل کے پتا نہیں ہے قرآن پاک ہے مانا پڑھ کے دسو تا پھر آخر لوگ وہاں بھی اگر ترجمہ کر دیا کہ وہ بڑا گستاخ ہے بھائی بالکل گستاخ استغفر اللہ جی کوئی پڑھے قرآن میں ترجم نہیں رہتا سننی اگر ترجمہ آ گیا پھر نہیں رہ سکتا ہے اور اسی لیے باقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ عام لوگوں کو قرآن کا معنی معلوم نہ ہو اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے یہ کیسے یہ گمراہ ہو جائے گا انسان اگر ایسا ترجمہ پڑھایا گیا لوگوں کو تو گمراہی کی بات ہے اس سے اگر قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے تو ہدایت کس سے ملے گی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور یقیناً ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر ونجیناهما وقومهما اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو نجات دی من الکرب العظیم بہت بڑے کرب سے نجات دی جو ان کی قوم مصیبت میں تھی وہ بھی کرب تھا اور جو فرعونیوں کو شرک میں مبتلا دیکھتے تھے وہ بھی کرب تھا ونصرناهم اور ہم نے ان کی مدد کی فکانوا الغالبین تو ہو گئے وہی غالب آنے والے فرونی سب غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے واط الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ الکتاب اور جب پار ہو گئے اور پہنچ گئے وادی سینائی میں تو پروردگار نے پھر اپنی کتاب عطا فرمائی مگر کتاب کس کو ملی تھی بولو موسیٰ علیہ السلام کو اور یہاں قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں نہ اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی حضرت ہارون کو بھی حضرت علیہ السلام کو بھی دونوں کو دینے کا مطلب کہ حضرت ہارون بھی نبی تھے انہوں نے بھی اسی کتاب کی ترویج کرنی تھی اگرچہ بنیادی طور پر حضرت علیہ السلام کو وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور ہم نے ان دونوں کو دکھا دیا سیدھا راستہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور بعد والوں میں ہم نے ان پر بھی ذکر خیر چھوڑ دیا سلام علی موسی و هارون سلامتی حضرت موسی اور حضرت ہارون پر انا كذلک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں انہما بے شک وہ دونوں کے دونوں من عبادنا المؤمنین ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے پیمبروں میں سے تھے تفصیلی تذکرہ حضرت الیاس علیہ السلام کا نہیں ملتا ہے البتہ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے بعل اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی انبیاء بن اسرائیل میں سے تھے اور سیریا کے پاس ہی ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ بعل نامی بدھ کو پوجتے تھے ان کی طرف یہ مبعوث ہوئے تھے اور بعد نے کہا کہ نہیں پرانے انبیاء میں سے ہیں وَإِنَّ الیسا اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام لمن المرسلین ضرور بھی ضرور بھیجے ہوئے پیمبروں میں سے ہیں اذ قال لقوم وہ بھی مرسلین میں سے ہیں یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اتدرون بالا کیا تم پکارتے ہو بال کو وتذرون احسن الخالقین اور تم بہترین پیدا کرنے والے رب کو چھوڑتے ہو اللہ یعنی اللہ کو چھوڑتے ہو ربکم جو تمہارا بھی پالنے والا رب بابا الاولین اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پالنے والا فکذبوه تو انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ضرور بھی ضرور وہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خاص کیے ہوئے خالص کیے ہوئے بندے وترکنا علیہ فی الاخرین اور حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر خیر چھوڑ دیا ہم نے بعد والوں میں سلام علی الیاسین سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر الیاس کے بجائے یہاں الیاسین یہ فواصل کی رعایت کی بھی ہے اور عربی کا ایسا انداز ہے تور سینا کو کبھی کہتا ہے تور سینا آ اور کبھی کہتا تور سینین یہ انداز ہے عربی کا سلام الیاسین سلام ہو حضرت الیاس علیہ السلام پر یہی صحیح تفسیر ہے بعض حضرات نے کہا الیاسین اصل میں آل یاسین ہے ان کزالی کز نقز بے شک ہم اسی طریقے سے جزا دیتے نیکوکاروں کو ان عبادن بے شک تھے وہ ہمارے ان بندوں میں سے المؤمنین جو ماننے والے تھے اور بے شک حضرت لوت علیہ السلام بھی ضرور بھی ضرور بھیجے ہوں میں سے تھے رسولوں میں سے تھے اذ نجینا ہو یاد کرو جب ہم نے ان کو بچایا وہ اہلا ہو اور ان کے گھر والوں کو بچایا اجمعین سب کے سب کو اللہ عجوزا مگر وہ ایک بڈھی فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا الاخرین پھر بعد والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تفصیلی تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے ان انبیاء کرام کا تفصیلی تعارف سور قمر میں آئے گا وہیں عرض کروں گا انشاءاللہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور اے مکہ والو تم ضرور بھی ضرور لتمرون ضرور گزرتے علیہم ان کے پاس سے مصبحین صبح و شام مصبحین اس حال میں کہ تم صبح کر رہے ہوتے ہو وہ پل اور رات کے وقت میں بھی مطلب ہر وقت گزرتے ہو صبح گزرتے ہو شام گزرتے ہو اور جہاں لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا ڈڈ سی اس کے پاس سے گزرتے ہو مگر تم سبق حاصل نہیں کرتے افلا تعقلون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں دماغ تھوڑا رہا ہے صدق اللہ بہلا العظیم